بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم علی و اجمعین آج کی گفتگو کا عنوان ہے علوم حدیث ایک اعتبار سے آج تک جو گفتگویں ہوئی ہیں ان سب کا تعلق علوم حدیث سے ہے یہ سب موضوعات علوم حدیث ہی کے موضوعات تھے لیکن علوم حدیث پر الگ سے گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس بات پر زور دیا جا سکے کہ جن موضوعات کو علوم حدیث کہتے ہیں وہ ایک بہت بڑی روایت ایک منفرد اور نئی علمی روایت کے مختلف حصے ہیں یہ روایت جو مسلمانوں کے علاوہ کسی اور قوم میں نہیں پائی جاتی جس میں اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد نے جن کی تعداد کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا اپنی زندگیاں قربان کی اور ان تمام موضوعات سے متعلق مواد جمع کیا اس مواد کی تحقیق کی اور اس مواد کو مرتب انداز میں نئے نئے اسالب میں پیش کیا جس کا بل واسطہ یا بلا واسطہ حضور الساد وسلام کے اقوال افعال حالات اور شخصیت مبارکہ سے تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ موضوعات پھیلتے گئے ان موضوعات میں اضافہ ہوتا گیا ان میں سے ہر جزوی موضوع پر الگ الگ کتابیں لکھی گئیں ان کتابوں کی شرحیں لکھی گئیں شرحوں کے حواشی لکھے گئے پھر ان کتابوں کی تلخیصیں تیار ہوئیں مختلف اہل علم نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ان کتابوں کے ایڈیشنز تیار کیے اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ موضوعات نئے عنوانات کے تحت مرتب ہوتے گئے ان سب موضوعات کے مجموعے کو علوم حدیث کہا جاتا ہے گویا علوم حدیث سے مراد علم و فن کی وہ پوری روایت ہے جس کا محدثین کرام نے اہتمام کیا جس کو اہل علم نے جمع کیا مرتب و منظم کیا اور کئی سو سال تک تسلسل کے ساتھ اس کی تہذیب و تنقید کی ان میں سے بعض موضوعات جو نسبتاً اہم تھے ان پر گزارشات پیش کی گئیں کچھ اور موضوعات جو اس اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں کہ اس پر الگ سے ایک دو نہیں بلکہ درجنوں کتابیں لکھی گئیں بعض محدثین نے ان میں اختصاص پیدا کیا وہ اختصاص کا موضوع قرار پائے اور علم حدیث میں مختلف پہلوؤں سے اس اختصاص سے کام لیا گیا بعض ایسے موضوعات کا ابتدائی اور انتہائی مختصر اور سرسری تعارف آج مقصود ہے ان میں سب سے اولین موضوع جس کا اختصار کے ساتھ پہلے بھی تذکرہ کیا گیا وہ ہے جس کو معرفت الصحابہ کہتے ہیں صحابہ کرام کی سیرت و سوانح اور صحابہ کرام کا تعین یہ ایک ایسا بڑا موضوع ہے جس کا علم حدیث کا درجہ متعین کرنے میں بنیادی کردار ہے اگر کوئی روایت کسی صحابی سے مروی ہے اور صحابی تک سند اتصال کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ پہنچ جاتی ہے تو پھر اس حدیث کا درجہ یقیناً اونچا ہوگا لیکن اگر وہ حدیث صحابی تک نہیں پہنچتی تو ظاہر اس کا وہ درجہ نہیں ہوگا جو صحابی کی روایت کا ہے یہ بات تو بالکل واضح ہے جس سے حدیث کا ہر طالب علم فوری طور پر اتفاق کرے گا لیکن مشکل وہاں پیش آتی ہے جہاں کسی شخصیت کے صحابی ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہو یا اس کے صحابی یا تابع ہونے کے بارے میں دو مختلف رائے پائی جاتی ہوں ایک بڑی مشکل تو یہاں پیش آئے گی دوسری مشکل وہاں پیش آئے گی جس میں یہ اختلاف ہو جائے کہ کسی صحابی کا انتقال کس سن میں ہوا اور کس سن تک وہ حیات تھے یہ تعین اس لیے پیش آتا ہے اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ اگر کوئی تابعی یہ بیان کریں کہ انہوں نے فلاں صحابی سے یہ حدیث سنی اور صحابی کا انتقال ایک خاص سن میں ہو جانا متعین ہو چکا ہو تو پھر یہ تعین کرنا آسان ہوگا کہ ان تابعی کی ملاقات ان صحابی سے ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی مثال کے طور پر ایک صاحب نے حدیث بیان کی سن ایک سو پچانوے میں ایک سو پچانوے میں انہوں نے حدیث بیان کی اور دعویٰ یہ کیا کہ انہوں نے ایک صحابی سے اس حدیث کو سنا ہے وہاں ایک بڑے محدث موجود تھے انہوں نے ان صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کیا ہے انہوں نے بتایا کہ میری عمر ایک سو پندرہ یا ایک سو بیس سال ہے ان محدث نے فوراً بتا دیا کہ آپ کے دعوے کے مطابق اگر آپ کی عمر ایک سو بیس سال مان لی جائے تو بھی آپ کی پیدائش سے پانچ سال پہلے ان صحابی کا انتقال ہو چکا تھا جن سے روایت آپ بیان کر رہے ہیں یہ جو فوری طور پر رد عمل ہے اور فوری طور پر اس بات کا تیقن حاصل کر لینا ہے کہ کسی تابی کو کسی صحابی سے تلمز حاصل ہے یا نہیں یا کسی تابی نے کسی صحابی سے قصب فیض کیا ہے یا نہیں اس کا بڑی حد تک دار و مدار اس بات پر ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں معلومات مکمل طور پر یقینی طور پر اور واضح طور پر ہمارے پاس موجود ہوں صحابی کے بارے میں بال اتفاق حدیث کی تعریف یہ ہے کہ صحابی وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں حضور علیہ السلاۃ والسلام کی زیارت کی ہو اور آپ کو دیکھا ہو چاہے یہ سعادت کتنے ہی محدود اور مختصر لمحے کے لیے حاصل ہوئی ہو لیکن اگر یہ سعادت حاصل ہو گئی حالت ایمان میں اور وہ صاحب حالت ایمان میں زندہ رہے اسی حالت ایمان پر وفات پائی وہ صحابی شمار ہوں گے اس میں چھوٹا سا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے نصیب تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں اسلام لائے انہوں نے آپ کی زیارت کی آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے لیکن بعد میں آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی قبائلی عصبیت کی وجہ سے یا کسی گمراہی کی وجہ سے یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے اسلام سے پھر گئے کسی مدعی یا نبوت کے ساتھ ہو گئے اور خدا نخواستہ اسی حالت میں وفات ہو گئی تو صحابیت کا کوئی سوال نہیں اس لیے کہ مسلمان اسلام کی حالت میں وفات نہیں ہوئی لیکن بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی تھے جو بعد میں اللہ کی توفیق سے دوبارہ مسلمان ہو گئے وہ صحابی نہیں کہلائیں گے اگرچہ انہوں نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی تھی اور ان کی وفات بھی حالت ایمان میں ہوئی لیکن وہ حالت ایمان تسلسل سے قائم نہیں رہی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو تبرکن صحابی کہا جائے گا کچھ کا خیال ہے کہ نہیں کہا جائے گا لیکن محدثین کا عام رجحان یہ ہے کہ ایسا کوئی شخص صحابی نہیں کہلا سکتا جو حالت ایمان پر قائم نہ رہا ہو اور درمیان میں کوئی کفر کا یا گمراہی کا شرکا وقفہ آ گیا ہو اس شرف صحابیت کے حصول میں نہ تو بالغ ہونا شرط ہے اور نہ روایت کرنا شرط ہے انہوں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے کوئی بھی روایت نہ کی ہو صرف آپ کو دیکھا ہو تو بھی صحابیت ان کو حاصل ہو جائے گی اور وہ اتنے بچے ہوں کہ ان کو بہت زیادہ سمجھ بوجھ بھی نہ ہو معاملات کی احادیث کی احکام کی اور شریعت کی لیکن ان کو یہ یاد ہو کہ انہوں نے بچپن میں حضور السلام کی زیارت کی تھی تو بھی وہ شرف صحابیت سے مشرف مانے جائیں گے چنانچہ ایسے بہت سے حضرات ہیں جو حضور کی رحلت کے وقت بہت بچے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمود ابن لبید غالب نام ہے ابو طفیل عامر ابن واسلہ اور اس طرح کے کئی اور حضرات ہیں جو بہت بچے تھے پانچ چھ سال سات سال کی عمر میں انہوں نے حضور کو دیکھا اور بعد میں وہ یادداشتیں جو مبہم سی ان کے ذہن میں تھیں وہ بیان کرتے رہے یہ شرف صحابت کے لیے کافی ہے صحابہ کرام کی تعریف اور تعین کے بارے میں محدثین اور علماء اصول میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء اصول یعنی اصول فقہ صحابی کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں وہ میں چھوڑ دیتا ہوں صرف محدثین کی تعریف وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی لیکن صحابہ کرام کی اس تعریف میں یکسانیت کے باوجود صحابہ کے درجات میں فرق ہے بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت حاصل ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا لیکن صحابہ پر جب بات کرتے ہیں تو دو چیزیں الگ الگ شمار ہوں گی ایک صحابہ کے طبقات ہوں گے ایک صحابہ کی فضیلت کے معیارات ہوں گے طبقات صحابہ سے مراد صحابہ کرام کی زمانی اعتبار سے تقسیم کہ کن صحابی کی کتنی عمر ہوئی اور محدثین نے زمانوں کے لحاظ سے ان کو کتنے طبقات میں تقسیم کیا یہ ایک الگ چیز ہے جو ابھی آتی ہے جہاں تک صحابہ کے فضائل کا تعلق ہے تو فضائل کے اعتبار سے صحابہ کرام کے مختلف درجے ہیں سب سے پہلا درجہ جس کے قرآن مجید سے تائید ہوتی ہے اور کئی مرتبہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے وہ السابقون الاولون ہیں السابقون الاولون سے وہ صحابہ مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی تین سالوں کے درمیان اسلام میں داخل ہوئے ابتدائی تین یا چار سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مکہ مکرمہ تک دعوت کو محدود رکھا مکہ مکرمہ میں بھی اپنے قریبی رشتے دار قبائل تک دعوت کو محدود رکھا اور وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے جو حضور سے بل واسطہ یا بلا واسطہ قبائلی رشتے کی وجہ سے یا رشتے داری یا خونی رشتے داری کی وجہ سے وابستہ تھے یہ حضرات الاولون کہلاتے ہیں ان میں خلفاء اربا شامل ہیں ان میں سیدنا زید بن حارثہ شامل ہیں ان میں حضرت خدیز القبرا رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں اور وہ تمام صحابہ شامل ہیں جو ابتدائے اسلام میں چند سالوں میں داخل ہوئے زمانے کا تعین کرنے کے لیے محدثین نے لکھا ہے اور یہ تقسیم جو میں عرض کر رہا ہوں یہ امام حاکم کی ہے جن کی کتاب معرفت و علوم الحدیث بڑی مشہور ہے یہ تقسیم اس میں انہوں نے کی ہے بقیہ محدثین بھی اس سے قریب قریب اتفاق کرتے ہیں جب تک جب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی اور جب تک آپ نے کھلم کھلا جا کر دار الندوہ میں جو قریش کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسمبلی ہال تھا وہاں جا کر اعلان دعوت نہیں دی اس وقت تک جتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے یہ سابق اولون کہلاتے ہیں جب سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے قبول اسلام کے ذریعے اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی حضرت عمر فاروق کی تجویز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے نکلے اور دارالدوا میں عین قریش کے مرکز میں جا کر اعلان اسلام کا کلمہ بلند کیا اس مرحلے پر جو بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد مسلمان ہوئے یہ دوسرا درجہ کہلاتا ہے جن کے لیے امام حاکم نے اصطلاح رکھی ہے اصحاب دار ندوا یعنی وہ صحابہ کرام جو دار الندوہ کی دعوت کے نتیجے میں یا اس کے فوراً بعد اسلام میں داخل ہوئے تیسرا درجہ صحابہ کرام میں ان حضرات کا ہے جنہوں نے حبشہ ہجرت فرمائی یا حبشہ ہجرت کے سالوں کے دوران اسلام میں داخل ہوئے یہ زمانہ چلتا ہے پھر ہجرت حبشہ سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہجرت فرمانے کے ایام تک اس کے بعد ان کا درجہ ہے جو بیت عقبہ اولا میں شامل رہے یہ گویا انصار کے سابقون اولون ہیں انصار میں گویا سابقین اولین جو ہیں یہ وہ حضرات ہیں جو پہلی بیت عقبہ میں شامل رہے اس کے بعد وہ حضرات جو دوسری بیت عقبہ میں شامل رہے یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ بیت اقبا کے بارے میں بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ دو مرتبہ ہوئی بعض نے لکھا ہے کہ تین مرتبہ ہوئی ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے واقعہ یہ ہے کہ اقبا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات مدینہ منورہ کے حضرات کی تین مرتبہ ہوئی پہلی مرتبہ چھ حضرات سے ملاقات ہوئی لیکن ان سے کوئی باقاعدہ معاہدہ یا یہ اتفاق رائے نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائیں یا مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت کے کام کو باقاعدہ کیسے مرتب کیا جائے اس لیے بعض حضرات نے اس کو بیت کا لقب نہیں دیا اس لیے اس کو وہ بیت عقبہ اولا قرار نہیں دیتے وہ دوسری بیت عقبہ کو بیت عقبہ اولا اور تیسری کو بیت عقبہ ثانیہ قرار دیتے ہیں کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں یہ باقاعدہ عقبہ میں ملاقات ہوئی تھی چھ صحابہ کرام مدینہ منورہ کے وہاں تشریف لائے تھے اور انہی سے مدینہ منورہ میں دعوت کا آغاز ہوا اس لیے یہ پہلی بیت عقبہ ہے اور جو پہلی کہلاتی ہے اوروں کے نزدیک وہ دوسری ہے اور جو دوسروں کے نزدیک دوسری کہلاتی ہے وہ تیسری ہے یہ محض گنتی اور صرف شمار کا فرق ہے ورنہ واقعات کی اس ترتیب میں کسی کا اختلاف نہیں ہے تو گویا پہلی یا دوسری جو تقسیم بھی آپ پسند فرمائیں اس میں جو حضرات شریک ہوئے ان کا درجہ چوتھا ہے پھر جو دوسری یا تیسری ہے اس کا درجہ پانچواں ہے پھر وہ حضرات ہیں جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یا مدین منورہ کے قرب و جوار کے یا مدین منورہ میں رہنے والے حضرات جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے دوران قیام قبا اسلام میں داخل ہوئے حضور نے پندرہ دن قبا میں قیام فرمایا وہاں بہت سے حضرات نے اسلام قبول کیا مہاجرین میں سے بہت سے آگے حضور سے مل گئے جو پہلے طبقات میں شامل نہیں تھے یہ ان کا طبقہ ہے جو امام حاکم کے نزدیک چھٹا طبقہ ہے صحابہ کرام کا درجہ و فضیلت کے اعتبار سے بطور ماخذ حدیث یا مزدر حدیث کی ابھی بات نہیں ہو رہی ابھی صرف صحابہ میں درجات اور تفاضل کی بات ہو رہی پھر ساتواں درجہ ان کا ہے جو اصحاب بدر ہے ممکن ہے آپ میں سے بعض کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ہم تو یہ پڑھتے آئے ہیں کہ اصحاب بدر کا درجہ سب سے اونچا ہے یہ تم ساتواں درجہ کیوں بتا رہے ہو میرا پہلا جواب تو یہ کہ میں نہیں بتا رہا امام حاکم بتا رہے دوسرا جواب یہ ہے کہ جو پہلے سارے درجات ہیں وہ اصحاب بدر میں شامل ہیں سابقون اولون میں سے کوئی نہیں ہے جو غزوہ بدر میں شامل نہ ہو اصحاب دار الندوا میں کوئی نہیں ہے جو شامل نہ ہو وہ سارے کے سارے اصحاب بدر میں شامل ہیں اس لیے اصحاب بدر کا درجہ جب ہم کہیں گے تو پچھلے سارے اس میں شامل ہو جائیں گے ایک آدھ کے استثنا کے ساتھ اصحاب بدر کے بعد درجہ ہے ان حضرات کا جو صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے ان کا درجہ اس لیے اونچا ہے کہ صلح ادیبیہ سے پہلے پہلے <clears throat> مکہ مکرمہ کے لوگوں کے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے درمیان شدید جنگ اور کشمکش کی کیفیت تھی اور پورے اہل مکہ اور اہل مکہ کی وجہ سے بقیہ قبائل قریش مسلمانوں کے شدید دشمن تھے لہذا جو شخص کسی قبیلے سے مکہ مکرمہ سے یا کسی اور قبیلے سے اپنا وطن چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے اور مدینہ منورہ آ کر گویا اپنی سابقہ شہریت کو ختم کر دیتا ہے اور مسلمانوں کی برادری میں شامل ہو جاتا ہے وہ پوری برادری اور گھر بار اور سب کو چھوڑ کر پورے عرب سے دشمنی مول لے کر مدینہ منورہ کی بستی میں آتا ہے اس کا درجہ اونچا ہونا چاہیے سلح حدیبیہ کے بعد صورتحال بدل گئی کفار مکہ سے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا دوسرے قبائل سے معاہدے ہوئے بقیہ قبائل سے دوستی عہد و پیمان ہوئے حالات مسلمانوں کے لیے نسبتاً سازگار ہو گئے اب وہ دشمنی کی کیفیت نہیں رہی ان حالات میں جو صاحب تشریف لائے ان کی قربانی کم درجے کی ہے بنسبت ان حضرات کے جو پہلے تشریف لائے تھے اس لیے آٹھواں درجہ ان کا ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد اور بیت رضوان سے پہلے پہلے تشریف لائے پھر بیت رضوان میں جو لوگ شریک رہے قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے لقد رضی اللہ تحت الشجرہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیت کر رہے تھے اب یہ قرآن مجید کی گواہی کے بعد تو کوئی شک و شبے کی بات نہیں کہ ان کا درجہ کیا ہے پھر وہ حضرات جو بیت رضوان کے اس واقعے کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے حضرت خالد بن ولید حضرت عمر بن العاص حضرت ابو حریرہ خاصی تعداد ان صحابہ کرام کی ہے جو بیت رضوان کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے ہجرت کر کے بدینہ منورہ آ گئے اور اسلام میں داخل ہوئے دسواں درجہ گیارہواں درجہ ان حضرات کا ہے جن کو کہا جاتا ہے مسلمت الفتح جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام میں داخل ہوئے حضرت ابو سفیان اور بارہواں درجہ ان حضرات کا ہے جو بہت بچے تھے جب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے جن کو تبرکن اور تیمن صحابی کہا جاتا ہے جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی آنکھوں نے حضور السداد وسلام کے چہرے مبارک کا دیدار کیا اس کے علاوہ کوئی اور بات ایسی نہیں ہے جو وہ صاحب کرام کے کسی اور طبقے میں شامل ہو سکے یہ بارہ درجات امام حاکم کے بیان کردہ ہے ان میں سے تھوڑی سی اوور لیپنگ بھی ہے کہیں کہیں لیکن بائی اینڈ لارج عمومی طور پر سمجھنے کے لیے امام حاکم نے یہ درجات بتائے یہ صحابہ کرام کے آپس میں فضیلت کے اعتبار سے ایک عام یا مبہم اندازہ ہے درجات کا اصل درجات تو اللہ کو معلوم ہے اصل فضیلت تو اللہ کے علم ہے اگرچہ بعض صحابہ کے بارے میں ہمیں تیقن سے معلوم ہے کہ ان کا درجہ کیا ہے مثلا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسرم مبشرہ کا درجہ بقیہ سے اونچا ہے لیکن بقیہ جو ایک لاکھ صحابہ کرام ہیں ان میں درجات کا یہ ایک مبہم سا اندازہ ہے اور ایک ضنی بات ہے اس میں تیقن یا قطیت کے ساتھ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے اس درجہ بندی یا مرتبہ بندی کے علاوہ محدثین نے صحابہ کرام کے طبقات بھی بتائے ہیں طبقات سے مراد زمانی اعتبار سے صحابہ کرام کی عمروں کو سامنے رکھ کر اس بات کا تعین کہ کون سے صحابہ کرام وہ ہیں جن سے کبار تعبین کو قصب فیض کرنے کا موقع ملا کون سے صاحب کرام وہ ہیں جن کو اوسات تابعین سے قصب فیض کا موقع ملا اور کون سے وہ ہیں جن سے سگار تابعین کو قصب فیض کا موقع ملا ظاہر ہے جن تابعین کو اکابر صحابہ سے قصب فیض کا موقع ملا اگر کسی تابعین نے سیدنا عمر فاروق سے روایت نقل کی کسی تابعین نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت نقل کی ان تابع کا درجہ بھی بڑا اونچا ہوگا اس اعتبار سے صحابہ کے تین طبقات علماء حدیث نے بیان کیے ہیں سب سے بڑا درجہ یا پہلا طبقہ کبار صحابہ کا ہے کبار صحابہ میں وہ صحابہ کرام شامل ہیں جن کو ایک طویل عرصہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی خدمت میں گزارنے کا آپ کی سنت کا مشاہدہ کرنے کا آپ سے سنت اور حدیث کو حاصل کرنے کا اور آپ کے زیر سایہ براہ راست مکمل تربیت حاصل کرنے کا موقع جن کو حاصل ہوا یہ کبار صاحبہ ہیں جن میں خلفۂ اربا شامل ہیں جن میں مبشرہ شامل ہیں جن میں امہات المومنین کی بڑی تعداد شامل ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب ترین صحابہ جو اور انصار دونوں شامل ہیں جو شب روز آپ کے ساتھ رہے ظاہر ان کی تعداد تھوڑی ہے اگرچہ تیقن کے ساتھ ایک اور دو اور تین کی طرح گنتی کر کے بتانا دشوار ہے کہ کون سے صحابہ ہیں جو کبار صحابہ میں ہیں اس لیے کہ آخر میں جہاں ڈیوائڈنگ لائن آئے گی کبار صحابہ اور اوسات صحابہ کے درمیان وہاں تھوڑا سا اختلاف ہوگا اس میں حتمی اور قطعی انداز میں تعین دشوار ہوگا کہ یہ وہ خط ہے جو کبار صحابہ کو بقیہ سے الگ کرتا ہے یہ خط کھینچنا بڑا دشوار ہے لیکن عمومی اندازہ کبار صحابہ کا ہو جاتا ہے اس کے بعد درجہ ہے اوسات صحابہ کا وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات عرضی میں اپنے ہوش و حواس میں تھے نوجوان تھے جن کو حضور والسلام کو دیکھنے کے خاصے مواقع ملے لیکن نوجوان اور کم سن ہونے کی وجہ سے اتنے مواقع نہیں ملے جتنے مثلا حضرت عمر فاروق کو ملے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے یا محد المن کو ملے اتنے مواقع نہیں ملے مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس حضور صاحب والسلام کے پاس تشریف لائے جب ان کی عمر دس سال تھی اس لیے ان کا شمار کبار صحابہ میں تو نہیں ہو سکتا لیکن دس سال کی عمر میں اللہ تعالی نے ان کو غیر معمولی عقل و فہم سمجھ بوجھ اور دانش سے نوازا تھا انہوں نے تین سالوں میں اتنا کچھ حاصل کر لیا جتنا بہت سے اور حضرات حاصل نہیں کر سکے اس لیے ان کا شمار اوسات صحابہ میں ہے جب حضور کا انتقال ہوا تو ان کی عمر تیرہ سال ساڑھے تیرہ سال تھی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے جب غزوہ عہد ہوا تو جو صحابہ کرام غزوہ عہد میں شرکت کے لیے گھر سے باہر آئے سامان لے کر ہتھیار لے کر نکلے تو حضور سعد السلام نے مدینے سے باہر جا کر فوج کا معائنہ فرمایا اس وقت ایک ہزار کے قریب شرکا تھے تو بعض لوگوں کو آپ نے کم سن قرار دے کے واپس بھیج دیا ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت ابو سعید خدری اور ایک دو اور حضرات تھے حضرت زید ثابت غالباً ان کو آپ نے کہا کہ تم ابھی کمسین ہو تم جنگ میں شریک نہ ہو واپس کر دیا اور یہ بہت بوجھل دل کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ واپس آ گئے کہ حضور کے ساتھ اس شہادت کا موقع نہیں ملا اس وقت ان کی کیا عمر ہوگی ظاہر بارہ تیرہ سال چودہ سال کے لگ بھگ ہوگی ایسی عمر کے نہ ان کا شمار بچوں میں تھا خود اپنی دانش میں یہ جنگ میں حصہ لینے کے اہل تھے لیکن رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ازراہ شفقت ازراہ مہربانی اور ازراہ بزرگی ان کو اس کا اہل نہیں سمجھا کہ وہ جنگ میں اتنی اہم ذمہ داری انجام دے سکیں یہ سارے حضرات جو غزوہ عہد میں نوجوان تھے ان کو غزوہ خندق میں آپ نے موقع دیا غزوہ خندق میں وہ شریک ہوئے یہ وہ تھے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی ایجرز تھے اس طرح کے ٹین ایجرز اور بھی بہت تھے یہ اوسات صحابہ کہلاتے ہیں ان میں سے اکثر کی عمر طویل ہوئی یا جن کی عمر طویل ہوئی زیادہ روایات انہی سے ہیں تابین نے زیادہ انہی حضرات سے استفادہ کیا حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت انس ابن مالک حضرت زید ابن ثابت یہ اوسات صحابہ میں شمار ہوتے ہیں تیسرا طبقہ صحابہ کرام میں سگار صحابہ کا ہے جو حضور سعد والسلام کے زمانے میں بہت بچے تھے اور ان کی جوانی کا زمانہ حضور سعد السلام کے بعد سامنے آیا حضرات حسنین حضرات حسنین سے کوئی روایت منقول نہیں ہے بہت معمولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں حضور کے کسی عام طرز عمل کے بارے میں اکا دکا روایت ہوگی ورنہ عموماً کوئی روایت نہیں حضرت محمود ابن لبی جن کا میں نے ذکر کیا ابو طفیل عامر ابن واسلہ یہ حضرات ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو صحیح لیکن روایت کرنے کی یا صحبت میں رہنے کی یا کوئی طویل استفادہ کرنے کی نوبت نہیں آئی ان کی اکثر روایتیں دوسرے صحابہ کے نام سے یہ صحابی صحابی سے روایت کرتے ہیں ان طبقات سے یا زمانے کے اس تعین سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس صحابی کا زمانہ کس زمانے تک آتا ہے چونکہ صحابہ کے طبقات پر الگ الگ کتابیں بھی ہیں اور طبقات صحابہ میں مورخین اور محدثین نے زمانے کا تعین بھی کیا ہے اس لیے یہ بات پتہ چلانا بہت آسان ہے کہ اگر کسی تابی نے کسی صحابی سے روایت کی ہو تو روایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت ممکن ہے کہ نہیں صحابہ کرام کی تعداد ایک لاکھ سے اوپر ہے ہم سب جانتے ہیں بعض لوگوں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی ہے بعض لوگوں نے کم و بیش بتائی ہے لیکن ان تمام حضرات کی تعداد جن کو شرف صحابیت حاصل تھا وہ تو بہت زیادہ تھی ایک لاکھ چوبیس ہزار تو وہ تھے جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں موجود تھے نوز ذوالحجہ سن سن دس ہجری کو موجود تھے ایسے بھی ہوں گے جو اس موقع پر حج کے لیے نہیں حاضر ہو سکے انہوں نے بھی حضور کو اس سے پہلے یا اس کے بعد میں دیکھا ہوگا لہذا وہ بھی صحابی ہیں اس لیے صحابہ کی تعداد کے بارے میں تو قطیت کے ساتھ کچھ بات کہنا دشوار ہے البتہ وہ صحابہ کرام جن کے اسماء گرامی معلوم ہوئے جن کے اسماء گرامی کسی نہ کسی اعتبار سے محدثین کے علم میں آئے ان کی تعداد امام ابو ذرا راضی نے ایک لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے ایک لاکھ چودہ ہزار ان کی تعداد بتائی ہے جو تذکرے آج موجود ہیں صحابہ کے جن کا میں ذکر کر چکا بعض کا الاستیاب فی معرفت الاصحاب الاصحابہ علی صحابہ تمیز صحابہ اسد الغاب طبقات ابن سعد ان سب کتابوں میں جن صحابہ کرام کا ذکر ہے ان کی مجموعی تعداد پندرہ بیس ہزار کے درمیان ہے یہ وہ حضرات ہیں جن سے کوئی نہ کوئی روایت منقول ہے بقیہ صحابہ سے کوئی روایت منقول نہیں ہے انہوں نے دیکھا حضور کو اور اس کے علاوہ اور کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ وہ حضور کے بارے میں کوئی روایت کر سکیں یا بیان کر سکیں صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں علم حدیث کا یہ ایک طے شدہ اصول ہے لہذا کسی صحابی کے عادل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بحث غیر ضروری ہے یہ تحصیل حاصل ہے امام ابو ذرا راضی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ازا رائے تر رجولا یہ آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں عربی میں ازا رائے تر تقس و احدم من اصحاب رسول اللہ جب تم کسی کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کی تنقیص کر رہا ہے فعلم انہو زندیق تو یہ سمجھ لو یہ جان لو کہ وہ زندیق ہے بدین اور دہریا ہے لا مذہب ہے اس لیے کہ قرآن مجید صاحب کرام کے واسطے سے آیا سنت کے ذخائر صاحب کرام کے واسطے سے آئے اگر صاحب کرام کا ایمان اللہ مشکوک ٹھہرا دیا جائے نوز اللہ صاحب کرام کی عدالت اور کردار پر چھینٹے اڑائے جائیں تو پھر قرآن مجید بھی مشکوک ہے اور حدیث بھی مشکوک ہے اور پورا دین مشکوک ہے اس وجہ سے بال اتفاق محدثین اور فقہ اسلام اور مفسرین قرآن صحابہ کرام کو سب کو عادل قرار دیتے ہیں صحابہ کرام سے جو روایات آئی ہیں اس نقطہ نظر سے بھی صحابہ کرام کے یہی تین طبقات ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو کبار صحابہ سے تعلق رکھتا ہے لیکن ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے مثلا حضرت خدیز القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا تعلق صحابہ کے طبقہ اول کے بھی طبقہ اول سے ہے ان سے کوئی روایت شاید منقول نہیں ہے اس لیے کہ ان کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہو گیا ان کو انہوں نے کسی تابع کو دیکھا ہی نہیں ان کا جو سارا رابطہ رہا یا انٹریکشن رہا وہ صحابہ سے رہا ان صحابہ کرام میں سے کسی کو ضرورت نہیں پیش آئی کہ سیدہ سے کوئی بات معلوم کرتا اس لیے ان سے کوئی روایت نہیں ہے اس سے یہ پتا چلا کہ صحابہ کرام کا جو طبقہ زمانی اعتبار سے زیادہ متقدم تھا ان سے روایتیں اتنی ہی کم ہیں حضرت صدیق سے بہت تھوڑی روایتیں ہیں مسر امام احمد کے شروع میں آپ دیکھ لیں کھول کر غالباً پچیس تیس روایتوں سے زیادہ نہیں ہوں گی زیادہ روایتیں ان صحابہ کرام سے ہیں جن کا تعلق اوسات صحابہ سے ہے متوسط طبقے سے ہے یہ وہ حضرات ہیں جن کو حضور صاحب السلام کے بعد طویل عرصے زندگی گزارنے کا موقع ملا ان میں چھ صحابہ کرام سب سے نمایاں ہیں جو مکسرین کہلاتے ہیں یعنی کثرت سے روایت بیان کرنے والے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابن عمر عبداللہ ابن عمر حضرت عائشہ صدیقہ حضرت جابر بن عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس ابن مالک ان صحاب کرام سے جو احادیث مروی ہیں وہ ہزاروں میں ہیں ان کی تعداد ایک ہزار یا اس سے اوپر ہے ان کے بعد درجہ آتا ہے ان چار صحابہ کا جن کو عبادلہ کہا جاتا ہے جن میں سے دو پہلے طبقے میں بھی شامل ہیں لیکن عبادلہ عبداللہ ہونے کی وجہ سے انہیں دوسرے طبقے میں بھی شامل کیا گیا اس دوسری کیٹیگری میں بھی شامل کیا گیا یہ بھی مقصرین کہلاتے ہیں عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر ابن العاص عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن مسعود یہ عبادل اربا کہلاتے ہیں بعض لوگ عبادل خمسہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھی شامل کرتے ہیں عبادل خمسہ بہرحال اصطلاح ہے عبادلہ خمسہ اربا یہ پانچ یا چار عبداللہ ہیں جو مقصرین میں ہیں جن سے بڑی تعداد میں روایات منقول ہیں ان صحابہ کے علاوہ بھی کچھ صحابہ کرام ہیں جن سے بڑی تعداد میں روایات منقول ہے لیکن وہ ایک ہزار سے کم ہے ان کے بارے میں حضرت مسروق جو صف اول کے تابعی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے صحابہ کرام کے علوم و فنون کا مطالعہ کیا اس پر غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ صحابہ کرام کے پاس جو علم تھا قرآن پاک کا سنت کا اور شریعت کا جو بھی علم تھا وہ سارا کا سارا سمٹ سمٹا کے چھ صحابہ میں جمع ہو گیا انتہا علم صحابہ الاستہ صحابہ کا علم سمٹ کر چھ صحابہ میں آ گیا حضرت عمر فاروق حضرت علی ابن ابی طالب حضرت ابئی ابن کاب حضرت زید ابن ثابت حضرت ابو دردا حضرت عبداللہ مسعود پھر ان چھ صحابہ کا علم جب میں نے دیکھا اور اس پر غور کیا وہ سیمنٹ کے دو حضرات کے پاس آ گیا ایک حضرت ابلاہ مسعود ایک حضرت علی ابی طالب امام مسروخ کی یہ بات بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے اور بڑے گہرے مطالعے مشاہدے پر مبنی ہے اس لیے کہ بعد میں جتنے محدثین ہمیں ملتے ہیں اور جتنے فقہا خاص طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں خاص طور پر وہ فقہا جنہوں نے اپنے اپنے مکتب فکر مرتب فرمائے جن کے تلامزہ نے ان کے خیالات اور اجتہادات کو باقاعدہ علم کی میں مرتب کر دیا جس کے نتیجے میں مکتب فکر وجود میں آئے ان میں سے اکثر و بیشتر کا بیشتر دار و مدار انہی دو صحابہ کے علم پر ہے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ مسعود یا تو براہ راست ان دو صحابہ پر یا کسی واسطے سے ان صحابہ پر جن پر ان سے پہلے علم جمع ہوا تھا یعنی چھ صحابہ امام مالک مثال کے طور پر امام مالک مدینہ منورہ میں قیام فرما تھے ان کی پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزری مدینہ منورہ میں ان کو سب سے زیادہ قصب فیض کرنے کا موقع ان صحابہ کرام سے ملا ان تابعین سے ملا جن تابعین نے مدینہ منورہ کے صحابہ کرام سے قصب فیض کیا تھا مدینہ منورہ میں تابین نے جن صحابہ سے قصب فیض کیا ان میں دو نام بڑے نمایاں ہیں ہر نے ابی طالب اس لئے وہ طویل عرصہ مدینہ منورہ میں رہے صرف آخری چار پانچ سال انہوں نے کوفے میں گزارے باقی پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزری اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے امام مالک کی روایات آپ دیکھیں تو اکثر و بیشتر روایات مالک عن ابن عمر یا مالک ابن شہاب اور ابن شہاب کے اساتذہ اور پھر مدینہ منورہ کے صاحب کرام مالک عن عن عن ابی ابی زناد امام مالک کے استاد تھے ابو زناد امام مالک روایت کہتے مالک عن عن ابی زناد آرج ایک ان کے استاد تھے عبد الرحمن عارج کہلاتے ہیں غالباً پاؤں سے تکلیف ہوگی تو عرف عام میں آرج کہلاتے تھے عن ابی حریرہ حضرت ابو حریرہ کے شاگرد تھے اس طرح سے مدینے کا جتنا علم تھا وہ حضرت علی حضرت عمر فاروق عبداللہ ابن عمر ابو حریرہ وہ سمٹ کر امام مالک تک پہنچا اور امام مالک کا مکتب فکر, فکر وجود میں آیا حضرت عبداللہ مسعود ایک طویل عرصہ کوفہ میں رہے کوفہ میں حضرت علی بھی تشریف لے گئے تو حضرت علی اور عبداللہ مسعود کا علم جو کوفے میں سمٹا وہ ان تابعین تک پہنچا جنہوں نے ان دو شخصیت سے قصب فیض کیا حضرت علقمہ اور اسود نخری ان دونوں کا علم سمٹ سمٹا کر امام حنیفہ تک پہنچا عبداللہ مسعود کا علم القمہ تک القمہ کا علم ابراہیم نقی تک ابراہیم نقی کا علم حماد بن نبی سلیمان تک حماد بن نبی سلیمان کا علم ابو حنیفہ تک پھر امام حنیفہ کے شاگردوں میں امام محمد اور امام یوسف نے اس پر کتابیں مرتب کر دی اور پوری لائبریری لکھ کر پیش کر دی وہ ایک مکتب فکر بن گیا پھر وہ حضرات جنہوں نے کوفہ اور مدینہ منورہ دونوں کے اہل علم سے استفادہ کیا اور ان دو روایتوں کو جمع کیا ان دو روایتوں کے یعنی مدینے کی روایت اور کوفے کی روایت یعنی عراق کی روایت ان دو روایتوں کو جمع جس شخصیت نے کیا وہ امام شافی تھے امام شافی کے یہاں یہ دونوں روایتیں جمع ہو گئیں امام شافی نے طویل عرصہ مکہ مکرمہ میں رہ کر وہاں کے علماء سے قصب فیض کیا مکہ مکرمہ کے بعد وہ مدینہ منورہ تشریف لائے مدینہ منورہ میں انہوں نے امام مالک سے قصب فیض کیا امام مالک سے قصب فیض کرنے کے بعد وہ عراق تشریف لائے امام محمد سے قصب فیض کیا اور بقیہ علماء سے جو عراق کے علماء تھے جن کے پاس حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا علم تھا ان سے قصب فیض کیا اس طرح سے وہ دو روایتوں کے جامع بن گئے تو ایک تیسرا مکتب فکر وجود میں آیا پھر امام شافی سے جن حضرات نے قصب فیض کیا ان میں بعض لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافی ان دونوں روایتوں کے جمع کرنے سے ایک طبقہ اہل علم کا سامنے آیا ہے جن کا زیادہ زور اقلیات پر اور رائے پر ہے لہذا اقلیات اور رائے کے ساتھ ساتھ احادیث اور سنت پر دوبارہ زور دینے کی ضرورت ہے اس دوبارہ زور دینے کی ضرورت کا احساس جب پیدا ہوا تو امام احمد بن حنبل کا مکتب فقہ وجود میں آیا ان چار مثالوں سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو یہ مقادب فقہ وجود میں آئے یہ ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہے کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور نہ صرف یہ کہ الگ نہیں کیا جا سکتا بلکہ جن صحابہ کرام کے علمی اثرات اور اشتہادی بصیرت اور غور و فکر کے نتیجے میں یہ مکاتب فکر وجود میں آئے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مربوط ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے قصب فیض کرتے ہیں اور سب کا علم چھن کر ایک جگہ پہنچتا ہے صحابہ کرام پر یہ مباحث ایک پورے فن کا موضوع ہے اس پر کتابیں ہیں درجنوں کتابیں لکھی گئیں کئی کئی جلدوں میں لکھی گئیں جس کا انتہائی مختصر ترین خلاصے کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا جس طرح سے صحابہ کرام پر بحث ہوئی اسی طرح سے تابعین پہ بھی بحث ہوئی تابعین کے طبقات اور مراتی پر بھی بات ہوئی جو درجہ صحابہ کرام کا بعد والوں کے لیے ہے وہی درجہ تابعین کا بھی بعد والوں کے لیے ہے تابعی کی تعریف وہی ہے جو صحابی کی تعریف ہے تابعی سے مراد وہ خوش نصیب شخصیت جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی یا رسول کی زیارت کی ہو اسی حالت ایمان پر زندہ رہے ہوں اور اسی حالت ایمان پر انتقال کر گئے ہوں وہ تابعی ہیں لہذا ایسے لوگ نکل جاتے ہیں جو پہلے تابعی ہوئے اور بعد میں خدا نہ خواستہ اگرچہ ایسے لوگ نہیں ہیں لیکن ایک نظری امکان موجود ہے اگر کوئی ایسا آدمی رہا ہو جو بعد میں اسلام سے پھر گیا ہو اور اسی پھرنے کے حالت میں انتقال کر گیا ہو یا ایسے وقت مسلمان ہوا ہو جب تابین دنیا سے اٹھ گئے تو وہ تابعین میں شمار نہیں ہوگا ایسا کوئی آدمی غالباً موجود نہیں ہے امام حاکم نے تابعین کے پندرہ طبقات بتائے ہیں اس لیے کہ تابعین کا زمانہ خاصا طویل ہے صحابہ کرام میں تو ایک یا دو نسلیں ہیں تابین میں بہت سی نسلیں ہیں ایک نسل وہ ہے جو حضور اسعد السلام کے زمانے میں خاصی پختہ عمر کو پہنچ گئے تھے لیکن اسلام میں داخل نہیں ہوئے یا مدینہ منورہ سے باہر رہتے تھے اسلام میں تو داخل ہو گئے لیکن رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہیں ملا جیسے حضرت سنابی کا میں نے ذکر کیا تھا ان کا نام میں ابھی تک مجھے یاد نہیں آیا غالباً عبد الرحمان ہے عبد اور سنابی وہ طویل عرصہ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے کوشاں تھے کہ جلد سے جلد مطلب مدینہ منورہ حاضری ہو تو حضور صلاحت السلام کی خدمت میں کچھ دن گزارے جب بندوبست کر کے نکلے اور بڑے اہتمام سے مدینہ داخلے کا پروگرام بنا رہے تھے تو اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے اور آپ کی تدفین بھی مکمل ہو گئی صحیح مسلم میں حضرت عمر فاروق کی روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خواجہ اویسا کرنی ایک تابعی تھے جن کو حضور وسلام سے دلی محبت تھی اور ان کی اس محبت اور جذبہ صادق کا حضور سات وسلام کو علم تھا آپ نے حضرت عمر فاروق کو بتایا یہ وہ تعبین ہے جو عمر کے اعتبار سے اس درجے کے تھے کہ اگر وہ صحابی ہوتے تو شاید ان کا شمار اوسات صحابہ میں یا ممکن ہے کہ بارے صحابہ میں بھی ہو جاتا لیکن کسی وجہ سے موقع نہیں ملا اس لیے وہ تعبین میں شمار ہوئے ان کا انتقال ظاہر جلد ہو گیا یہ پہلی نسل تھی تابعین کی اور تابعین کی آخری نسل وہ تھی جنہوں نے کم سنی میں شکار صحابہ کو دیکھا آخری صحابی جن کی وفات ایک سو دس ہجری میں ہوئی اس میں اگر کسی تابی نے پانچ چھ سال کی عمر میں دیکھا ہو سات سال کی عمر میں دیکھا ہو اور ان کی عمر کم سو سال یا ایک سو پانچ سال ہوئی ہو جو کہیں کہیں ہو جاتی ہے یعنی ہر قوم میں ہر علاقے میں ایسے لوگ دو چار فی ہزار تو ہوتے ہیں جن کی عمر سو یا ایک اس سے زیادہ ہو تو اگر ایسے کچھ لوگ ہوں گے تو وہ تابی ہو جائیں گے تو تابین کا زمانہ کم و بیش دو سو ہجری تک آ جاتا ہے دو سو ہجری تک کم و بیش تابعین کا زمانہ آ جاتا ہے تو یہ زمانہ نسبتاً لمبا ہے صحابہ کا زمانہ نسبتاً چھوٹا ہے تابعین کا زمانہ کم و بیش ایک سو دس سال کا ہے صحابہ کا زمانہ سو سال کا ہے اس لیے تابعین کے طبقات زیادہ ہیں صحابہ کے طبقات کم ہیں یہ پندرہ طبقات وہ ہیں جو ان کے درجات کے حساب سے ہیں فن روایت کے نقطہ نظر سے تابعین کے بھی تین درجات ہیں جیسے صحابہ کے درجات ہیں سب سے بڑا درجہ کبار تابعین کا ہے کبار تابعین سے مراد وہ ہیں الزین عن کبار صحابہ جو کبار صحابہ سے روایت کرتے ہیں وہ کبار تابعین کہلاتے ہیں کبار تابعین میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے جس کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو کسی اور تابعی کو حاصل نہیں شاید کسی صحابی کو بھی حاصل نہ ہو وہ ہیں حضرت قیس ابن ابی حازم یہ تمام عشرہ مبشرہ سے روایت کرتے ہیں عشرہ مبشرہ سارے کے سارے کسی ایک شخص کے استاذ ہوں کسی ایک راوی نے سب عشرہ مبشرہ سے روایت کی ہو ایسے کوئی اور تعبیر موجود نہیں ہے یہ واحد تعبیر ہے جو تمام عشرہ مبشرہ سے روایت کرتے ہیں یہ بات جو قیس ابن ابی حازم کے بارے میں نے کہی ہے یہ امام حاکم نے اپنی کتاب میں لکھی ہے یہ درجہ ہے کبار تابعین کا اس کے بعد اوسات تابعین ہیں جو بقیہ صحابہ سے روایت کرتے ہیں اور بقیہ صحابہ کے ساتھ ساتھ ان کی روایت کبار تابعین سے بھی ہے کبار تابعین سے روایت جن کی ہے اکثر و بیشتر اور صحابہ کرام کے جو بقیہ صحابہ کرام ہیں کبار صحابہ کے علاوہ ان سے روایت کرتے ہیں صغار تابعین وہ ہیں چھوٹے تابعین وہ ہیں جنہوں نے صغار صحابہ کو دیکھا ہے اور اوسات صحابہ سے روایت کی ہے ان میں سے بعض حضرات کی اکا دکا روایت بھی سغار صحابہ سے منقول ہے اور ثابت ہے ان میں سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں جنہوں نے سغار صحابہ کو دیکھا تو ہے اس پہ تو سب متفق ہیں لیکن کیا روایت بھی کی ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کو روایت حاصل ہے سغار صحابہ سے یہ حاصل نہیں یہ زمانہ ایک سو نوے ایک سو اسی دو سو سال کے لگ بھگ بنتا ہے تابعین کو بھی بڑا درجہ حاصل ہے تابعین کا درجہ ایک حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن مجید کی آیت سے بھی ثابت ہے قرآن مجید میں ایک جگہ توبہ میں آتا ہے السابقون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان سب سے بڑا درجہ ان سابقین اولین کا ہے جو مہاجرین اور انصار میں سے ہوں اور پھر ان لوگوں کا جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھائی اور احسان کے ساتھ اگرچہ یہاں اصطلاحی تعبیر مراد نہیں ہے ان میں صحابہ بھی شامل ہیں جو اول ان اولون کے بعد آئے لیکن چونکہ الفاظ میں اتباعہم کا لفظ ہے تو لغتاً اس میں تعبین بھی شامل ہیں ایک ایکسٹینڈیڈ میننگ کے اعتبار سے تعبیر بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بل واسطہ اور انڈائریکٹلی قرآن مجید میں تعبین کا ذکر بھی ہے غیر تعبین بھی جزون اور مجازن اس میں شامل ہو جائیں گے ہر وہ شخص جس نے حضور صاحب السلام اور صحابہ کا اتباع کیا وہ اس میں شامل ہے لیکن چونکہ لفظ تباہوم کا آیا ہے اس لیے تابعین کو اس میں بہت سے لوگوں نے شامل کیا ہے ایک ہوتا ہے نا کہ ایکسپریس انکلوژن ہے ایک ٹیسٹ انکلوژن ہے ایکسپریس ریفرنس کے اعتبار سے تابعین اس میں شامل ہیں اور ٹیسٹ انٹرپریٹیشن کے اعتبار سے وہ تمام لوگ شامل ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کا اتباع کیا ایک حدیث بھی ہے جس سے تابعین کی فضیلت و شرف حاصل ہوتا ہے مشہور ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی سم الزین سم الزین یلون ہوں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر وہ ہے پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان کے بعد آئے پھر ان کا زمانہ جو ان کے بعد آئے اس حدیث کی تعبیر میں تھوڑا سا اختلاف ہے ایک اختلاف یہ ہے کہ جو پہلا سم الزین یلونہم ہے یہ دور صحابہ ہے اور جو دوسرا سم الزین یلونہم ہے یہ دور تابعین ہے مجھے ذاتی طور پر جو دوسری تشریح وہ بہتر معلوم ہوتی دوسری تشریح یہ ہے کہ خیر القرون قرنی سے مراد صحابہ کرام کا زمانہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اس لیے کہ صحابہ کا زمانہ حضور کے زمانے کی ایکسٹینشن ہے صحابہ نے حضور کے زمانے میں تربیت پائی حضور کے تلامزہ تھے حضور سے قصب فیض کیا حضور کی سنتوں کو آگے پہنچایا رسول اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کام جو شروع کیے صحابہ نے ان کی تکمیل کی جن کاموں کا حضور نے حکم دیا یا گوئی قرآن پاک میں آئی ان کی تکمیل صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں ہوئی اس لیے قرنی جس کو حضور نے اپنا زمانہ کہا وہ دراصل صحابہ اکرام کا زمانہ ہے سم الزین یلونہم پھر ان کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے یلونہم میں ضمیر جمع کی ہے جس سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے اگر حضور کا اپنا زمانہ مراد ہوتا ہے تو آپ فرماتے سم الزین یلونی پھر وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے یہ یعنی نہیں آپ نے فرمایا سم الزین یلون گویا اس میں کرنی سے مراد صحابہ کا زمانہ ہے اسی لیے آپ نے جمع کی زمین فرمائی سم الزین یلون پھر ان کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تبا تابین تو پہلا یلون تابین دوسرا یلون تبا تابین ایک بزرگ نے لکھا بطور ایک لطیف نقطے کے کہ کرنی سے دور صحابہ مراد ہے اس کا ایک شاہد یا شواہد میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ قرنی چار سو صحاب کرام کے خلفاء اربا کے ناموں کا ابریویشن بھی ہے قاف سے صدیق رے سے عمر نون سے عثمان یہ سے علی صحابہ کرام کے نام کے آخری حرف لیں تو قرنی بنتا ہے صدیق عمر عثمان علی ایک نقطہ ہے کہ آپ کا جی چاہے اتفاق کریں جی چاہے نہ کریں لیکن خود حدیث کے الفاظ یلونہ سے یہ واضح طور پر اشارہ ملتا ہے کہ اس سے مراد دور صحابہ ہے اس لیے کہ وہ حضور ہی کے دور کی ایک توسیع ہے اور حضور ہی کے دور کا تکملہ ہے لہذا پہلے یلونہم سے مراد تابعین اور دوسرے یلونہم سے مراد تبا تابعین اس پر بڑی بحث ہوتی رہی کہ تابعین میں سب سے افضل شخصیت کون ہے اگر کسی ایک شخصیت کا نام لیا جائے تو سب سے افضل ترین تابعی کس کو قرار دیا جائے گا اصل بات تو یہ ہے کہ اس میں قطیت کے ساتھ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا روز قیامت کچھ حضرات نے کہا کہ افضل ترین تابعی حضرت قیس ابن ابھی حازم ہیں اس لئے کہ وہ اشرم مبشرہ سے روایت کرتے ہیں بڑی تعداد میں علماء حدیث کا کہنا ہے بہت بڑی تعداد کا کہ افضل الطابین حضرت سعید مسیب ہیں جنہوں نے حضرت ابو ابحرہ سے ایک طویل عرصہ اور بہت سے صحابہ کرام سے قصب فیض کیا بعض کا خیال ہے کہ افضل التابعین یا سعید التابعین حضرت دعی سے کرنی ہیں جن کا ذکر صحیح مسلم میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کا نام آیا ہے اس لیے وہ بہترین ہوں گے کچھ کا خیال ہے کہ حضرت عطا ابن ابی رباح مراد ہیں جو مکہ مکرمہ میں سال ہا سال حدیث اور قرآن اور فقہ کا درس دیتے رہے اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے صاحب کرام سے انہوں نے بڑی تعداد میں قصب فیض کیا کچھ کا خیال ہے کہ افضل ترین تعبیر حضرت قاسم ابن محمد ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں ان کے بیٹے حضرت محمد ابن ابی بکر کے صاحبزادے ہیں اس کا کہنا ہے کہ افضل ترین تابی حضرت عبا ابن زبیر ہیں جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں اور انہوں نے حضرت عائشہ سے بہت قصب فیض کیا اور سیرت پر پہلی کتاب انہوں نے لکھی اسلام کی تاریخ میں سیرت پر جو سب سے پہلا علمی کام ہے وہ عروا ابن زبیر کا ہے جس میں انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایات سن کر جمع کی اور ان کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا وہ اپنے خالہ کے گھر جایا کرتے تھے ان کی خالہ تھیں ان کے یہاں رہا کرتے تھے ان کے چھوٹے تھے حضرت خالہ نے ان کو بچپن سے رکھا پرورش کی تربیت کی تو ان کے پاس جو علم تھا وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حسن بصری سعید الطابین ہے کچھ کا خیال ہے کہ محمد ابن سیرین ہے کچھ کا خیال ہے کہ حضرت ابو ادریس الخولانی ہے ابو ادریس الخولانی کا بھی معاملہ اسی طرح کا ہے جو حضرت عبد الرحمان سنابہی کا ہے کہ وہ حضور کے زمانے میں اسلام لا چکے تھے حضور کے زمانے میں ان کو مدینہ منورہ آنے کا موقع نہیں ملا جب مدینہ منور آنے کا موقع ملا تو حضور دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے اس لیے عمر کے اعتبار سے وہ صحابہ کرام کے ہمسن ہیں لیکن منصب اور درجے کے اعتبار سے وہ تابعین کے ہمسن ہیں یہ سارے معاملات کے تابعین اور تبا تابعین کا تعین کیسے ہو اس کا دار و مدار اکثر و بیشتر ایک خاص فن پر ہے جس پر علماء حدیث نے بہت کام کیا وہ ہے تواریخ الروات یہ ویسے تو ایک موضوع ہے لیکن یہ موضوع اتنا پھیل گیا اس موضوع پر مواد اتنا جمع ہو گیا کہ محدثین نے اس پر الگ الگ کتابیں لکھی ایک کتاب کے بعد دوسری پہ تیسری پہ چوتھی امام بخاری کی کتاب ہے جو کئی جلدوں میں ہے غالباً آٹھ جلدوں میں ہے تاریخ القبیر امام بخاری کے علاوہ اور لوگوں کو بھی اس پہ کتابیں ہیں جس میں انہوں نے یہ پتہ چلانے کی کوشش کی کہ کن تابعی کا انتقال کس سن میں ہوا کن تبا تابعین کا انتقال کس سن میں ہوا اور تبا تابعین کے شاگردوں میں کس کا انتقال کس سن میں ہوا یہ بات اس لیے جاننا ضروری ہے کہ احادیث میں بہت سے معاملات بعد میں ایسے آئے کہ اس تعین سے اس حدیث کے قابل قبول یا ناقابل قبول ہونے کا اندازہ ہو گیا غالباً علامہ ابن الجوزی کے زمانے میں جو چوتھی یا پانچویں صدی ہجری کا زمانہ ہے شام کے بعض یہودی ایک دستاویز لے کر عباسی خلیفہ کے پاس آئے دستاویز پرانی معلوم ہوتی تھی رخ پر یعنی پانچ منٹ پر لکھی ہوئی تھی قدیم خط میں لکھی ہوئی تھی انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ یہ دستاویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے موقع پر ہمیں دی تھی اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں فلاں فلاں معاملہ سے مستثنا کر دیا جائے گا بہت سی مراد کا اس میں ذکر تھا کہ یہ مراد حضور اساد السلام نے ہمیں دی تھی یہ ہمیں حضور کے زمانے تک حاصل نہیں لیکن بعد میں جب ہمیں خیبر سے جلاوطن کر کے شام بھیجا گیا تو یہ مراد ہم سے لے لی گئی لہٰذا یہ مراد آپ ہمیں دیں اس زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے حضرت عبد الرحمٰن الجوزی اللہ ابن الجوزی جو کہلاتے ہیں صف اول کے محدثین میں تھے خلیفہ وقت نے وہ دستاویز ان کو بھیجے کہ جی آپ بتائیے اس دستاویز کے بارے میں کیا فیصلہ کروں انہوں نے دستاویز سامنے رکھی دیکھا کہ جعلی ہے خلیفہ کو خط لکھ دیا کہ جعلی ہے اب لوگوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ حضور اسات سے منسوب ایک دستاویز آئی ہے پرانی دستاویز ہے صحابہ کرام کے اس پہ گواہیاں ہیں آپ نے ایک نظر دیکھ کے کہا کہ جالی ہے تو خلیفہ نے ان کو بلایا کہ ذرا تشریف لائیے وہ تشریف لائے خلیفہ نے پوچھا کہ آپ نے کس بنیاد پہ فرما دیا کہ جالی ہے کہنے لگے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس دستاویز کے گواہن میں حضرت معاویہ اور حضرت سعد ابن معاذ بھی شامل ہے غزوہ خیبر سن چھ میں ہوا تھا سن چھ ہجری تک حضرت معاویہ اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ نہیں آئے تھے وہ فتح مکہ سے پہلے اور بیت الرضوان کے بعد آئے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والوں میں ہیں اس وقت وہ مسلمان ہی نہیں تھے لہٰذا ان کا حضور کے ساتھ خیبر جانا اور اس معاہدے پر دستخط کرنا یہ خارج امکان ہے حضرت سعد ابن معاذ کا انتقال غزوہ عہد کے وقت ہو گیا تھا غزوہ عہد میں غالب زخمی ہوئے تھے یا بدر میں مجھے یاد نہیں رہا ان میں سے کسی ایک غزوہ میں زخمی ہوئے تھے اور اس کے کچھ دن کے بعد بیمار رہ کے ان کا انتقال ہو گیا تھا وہ اس وقت زندہ دنیا میں موجود ہی نہیں تھے لہٰذا ان کی گواہی کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا ان دو گواہیوں سے پتہ چلا جعلی گواہیوں سے کہ دستاویز جعلی یہ فائدہ ہے صحابہ کرام کی تابعین کی تبا تابعین کی اور بقیہ راویوں کے سن وفات کا تعین کرنے سے اور تاریخ پیدائش کا تعین کرنے سے امام سفیان سوری جو بڑے مشہور محدث ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان کا قول کئی کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ لمس تعمل روات الکزب یا الکذب جب راویوں نے جھوٹ سے کام لینا شروع کیا اس تعملنا لحم تاریخ ہم نے ان کے مقابلے میں تاریخ کا استعمال شروع کر دیا یعنی ہمیں تاریخ کے استعمال سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس زمانے میں زندہ تھا اور اس سے کس کی روایت ممکن ہے کس کی روایت ممکن نہیں ہے میں پہلے واقعہ بیان کر چکا ہوں حضرت خالد ابن مادان کا کہ جن سے جن کی وفات ایک سو چار میں ہوئی تھی ان سے ایک صاحب نے روایت کا دعویٰ کیا کہ سن ایک سو آٹھ میں میں نے آرمینیا کی جنگ میں ان سے یہ حدیث لی تھی ایک صاحب تھے کوئی راوی انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ایک بڑے سکا راوی نے بیان کیا ہے جب ان سے پوچھا کہ یہ سکا راوی کون ہے انہوں نے کہا کہ سکا راوی نے بیان کیا ہے بار بار اصرار کیا گیا تو انہوں نے خالد بن مادان کا نام لیا پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے کس سن میں ان سے روایت کی تو بتایا کہ ایک سو آٹھ ہجری میں کس جگہ انہوں نے کہا وہ آرمینیا کی جنگ میں شریک تھے تو جو محدث یہ سوالات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ روایت جعلی ہے اس لیے کہ ان کا انتقال ایک سو چار ہجری میں ہو چکا تھا اور وہ آرمینیا کی جنگ میں شریک نہیں رہے تھے غزوہ روم میں شریک رہے تھے رومن امپائر کے خلاف جو جنگیں ہوئی تھی اس میں شریک رہے تھے ایک راوی تھے ابو خالد السقا انہوں نے دعویٰ کیا کہ حضرت ارس اور عبداللہ ابن عمر سے انہوں نے روایت کی ہے یہ دعویٰ انہوں نے سن دو سو نو ہجری میں کیا دو سو نو ہجری میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت انس سے اور عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے امام ابو نعیم اس بہانی جن کا پہلے ہی میں ذکر کر چکا ہوں وہ وہاں موجود تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے انہوں نے ایک سو پچیس سال ہے حضرت ابو نعیم نے کہا کہ پھر آپ کی پیدائش سے پانچ سال پہلے عبداللہ ابن عمر وفات پا چکے تھے پانچ سال پہلے عبداللہ ابن عمر وفات پا چکے تھے ویسے بھی دو سو نو ہجری تابین کا زمانہ نہیں ہے تابین کا زمانہ صحابہ کے زمانے کے کم و بیش ایک سو اسی سال بعد تک ہے صحابہ کا آخری دور ایک سو دس ہجری کہا جاتا ہے اس کے بعد ایک سو اسی ایک سو نوے لگائیں تو تقریباً ایک سو نوے ہجری کے لگ بھگ یا دو سو ہجری کے لگ بھگ بنتا ہے میکسیمم سن دو سو ہجری اس کے بعد صحابہ کرام تابعین کا زمانہ ختم ہو گیا ان معلومات کا بیشتر ذخیرہ امام بخاری حضرت علی بن المدینی ابو حاتم رازی امام نسائی ان حضرات کی کتابیں ہیں جس میں سب سے بڑا ماخذ امام بخاری کی تاریخ الکبیر ہے جو آٹھ جلدوں میں ہے ان راویوں کے تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ اور ان کے ضبط اور حافظے اور کردار اور عدالت کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوا کہ ان کی رشتے داریوں پر بھی بحث کی جائے اور یہ پتا چلایا جائے کہ کون کس کا بھائی تھا کون کس کی بہن تھی آپ کہیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اگر ایک راوی کے ایک تابی کے مثلا دو بیٹے ہوں ایک بیٹا بہت باکردار اور سچا راوی ہو دوسرا بیٹا اتنا درجے کا نہ ہو اور روایت کی جائے کہ ابن فلاں نے روایت کی تو ابن فلاں سے کون سا بیٹا مراد ہے پہلا بیٹا مراد ہے یا دوسرا مراد ہے اگر ایک ہی بیٹا ہے تو ابن فلاں میں کوئی شک نہیں لیکن اگر دو بیٹے ہیں تو پھر تحقیق کرنی پڑے گی کہ کون سے بیٹے کی روایت ہے اور اس بیٹے کا درجہ کیا تھا یہ تحقیق کی ضرورت وہاں ہوگی جہاں یہ ثابت ہو جائے کہ ان کے دو یا تین یا چار بیٹے تھے یہی حال بہنوں کا ہے کہ خاتون مثلا امرا بنت عبد الرحمان انتہائی مستند راوی ہیں میں ان کا حوالہ بھی دے چکا انہوں نے ایک مجموعہ حدیثوں کا مرتب کیا تھا امرا عبد الرحمان سے روایت کرنے والی فرض کیجئے ان کی دو بیٹیاں ہوں مثال کے طور پر اور آپ کے پاس آئے کہ بنت عمرہ نے یہ روایت کی ہے اب بنت عمرہ میں کون سی بیٹی وہ بیٹی جس کا حافظہ اور کردار اچھا تھا یا وہ بیٹی جس کا حافظہ اچھا نہیں تھا یہ جب تحقیق کی ضرورت پیش آئے گی جب یہ پتا ہو کہ امرا کی دو صاحبزادیاں رابی تھیں اور دونوں آپس میں بہنیں تھیں اس پر امام مسلم نے کتاب لکھی علم الخوت والاخوات امام ابوداؤد نے کتاب لکھی امام نسائی نے لکھی اور امام بخاری کے استاد علی ابن مدینی نے لکھی اس کے موضوع پر الگ سے کتابیں لکھی گئی ایک اور چیز جس کا اختصار کے ساتھ پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے وہ حدیث ضعیف کی تفصیل ہے اور حدیث ضعیف کی واقفیت اور معرفت ہے علم حدیث میں جو مشکل ترین میدان ہے سب سے مشکل میدان وہ حدیث ضعیف کا تعین ہے حدیث ضعیف کے بہت سے درجات محدثین نے بتائے ہیں بعض حضرات نے بیالیس تینتالیس درجات بتائے ہیں بعض نے چونسٹھ پینسٹھ درجات بتائے ہیں بعض نے اس سے بھی زیادہ بتائے ہیں چالیس سے لے کر سو کے قریب قسمیں حدیث ضعیف کی بتائی جاتی ہیں جن میں سے ہر ایک کے الگ آکام ہیں ہر ایک کا الگ درجہ ہے لیکن ایک بات پر سب متفق ہیں کہ مراتب ضعف متفاوتا کہ ضعف کے درجات متفاوت ہیں کم و بیش ہو سکتے ہیں ایک ضعف کم درجے کا ہوگا ایک ضعف زیادہ درجے کا ہوگا زیادہ درجے میں بھی پھر کئی درجات ہو سکتے ہیں بعض اوقات کسی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا بعض میں ایک سے زائد اسباب ہوں گے کچھ اسباب ہلکے اسباب ہوں گے کچھ اسباب سیریس اسباب ہوں گے سنجیدہ اسباب ہوں گے اس لیے اسباب ذوف پر بھی بحث ضروری ہے اور مراتب ذوف پر بھی بحث ہے ان کا اختصار کے ساتھ میں بیان کر چکا اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں لیکن کیا حدیث ضعیف پر عمل کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے اس کے بارے میں تین نقطہ نظر اہل علم میں پائے جاتے ہیں اور یہاں جب میں اہل علم کا لفظ بول رہا ہوں تو میری مراد محدثین بھی ہیں اور فقاہ کرام بھی ہیں اور وہ حضرات بھی جو بیک وقت فقی بھی ہیں محدث بھی ہیں جیسے امام شافی امام مالک وغیرہ وہ حضرات بھی جو صرف محدث ہیں جیسے مثلا امام نسائی یا امام علی بن المدینی یا امام ابو حاتم راضی یا وہ جو جن کی شہرت صرف فقی ہونے کی ہے جیسے امام ابو حنیفہ ان سب کا جو نقطہ نظر ہے وہ تین نقطہ نظر ہے ایک نقطہ نظر وہ ہے جو اکثر و بیشتر ان حضرات کا ہے جو صرف محدث ہے یا علم حدیث میں زیادہ نمایاں مقام رکھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ لا یعمل بھی مطلقن کہ مطلقن حدیث ضعیف پر عمل نہیں کیا جانا چاہیے نہ احکام میں نہ فضائل میں نہ کسی میں اس لیے کہ جس کے بارے میں یہ ثابت ہو گیا کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہے اس لیے اس کی نسبت حضور سے کر کے اس پر عمل کرنا یہ ایک اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط چیز منسوب کرنے کے مترادف ہے اس کی نسبت یہ بھی کچی ہے تو آپ حضور سے کیسے اس کو نسبت دے سکتے ہیں اور کیسے عمل کر سکتے ہیں یہ نقطہ نظر امام یاہیا ابن معین کا امام بخاری کا امام مسلم کا اور امام ابن حزم کا ہے اگر حدیث کا ضعیف ہونا ثابت ہو گیا اب اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا ایک دوسرا نقطہ نظر ہے جو درمیان درجے کے کچھ لوگوں کا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پہ عمل کیا جائے گا اس پہ عمل کیا جائے گا یو عمل بھی مطلقن ہر حال میں عمل کیا جائے گا یہ رائے منسوب ہے امام ابو داود سے اور امام احمد حنبل سے امام احمد حنبل فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف بھی اگر مل جائے تو وہ ہماری تمہاری رائے سے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنی یا کسی انسان کی رائے پر عمل کریں یہ بات بہتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک چیز ہے اگرچہ اس کی نسبت کمزور ہے اس پر عمل کر لیا جائے یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عاشقانہ اور ایک والانہ قسم کی بات ہے تیسرا نقطہ نظر جو اکثر ایم فقہا کا نقطہ نظر ہے اور محدثین میں سے بھی بڑی تعداد کا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ فضائل کے باب میں حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے گا کچھ شرائط کے ساتھ یہ شرائط اگر موجود ہوں تو فضائل کے باب میں مناقب کے باب میں دعاؤں کے باب میں حدیث ضعیف پر عمل کر لیا جائے گا پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف اس سے نہ کوئی حلال حلال ثابت ہوتا ہو نہ کوئی حرام حرام ثابت ہوتا ہو نہ اس سے کوئی حکم شریعت ثابت ہوتا ہو یعنی حکم شرعی حلال حرام یہ حدیث ضعیف کی بنیاد پر طے نہیں ہو سکتا دوسری یہ ہے کہ وہ ترغیب یا ترغیب کے موضوع پر ہو کسی نیک کام کی ترغیب اس میں دلائی گئی ہو اور کسی برے کام سے ڈرایا گیا ہو برے کام کے انجام سے ڈرایا گیا اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی فیل کا اچھا فیل ہونا اس سے ثابت نہیں ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ضعیف حدیث میں یہ بتایا گیا ہو کہ فلاں فیل اچھا ہے اسے اختیار کر لو اس کی بنیاد پہ اچھا ہونا ثابت نہیں ہوگا وہ فیل جس کا اچھا ہونا پہلے سے ثابت ہو اس فیل کی ترغیب دلائی گئی ہو اور کسی ایسے فیل کے انجام سے ڈرایا گیا ہو جس کا برا ہونا پہلے سے ثابت ہو اس کا انجام بتایا گیا ہو یہ دوسری شرط ہے تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا ذوف جو ہے وہ بہت سیریس درجے کا نہ ہو شدید درجے کا نہ ہو اس کا ذوف شدید درجے کا نہ ہو یہ تین شرطیں تو وہ ہیں جو تمام محدثین کے نزدیک قابل قبول ہیں ان محدثین کے نزدیک جو حدیث ضعیف پر عمل کرنے کو لازمی سمجھتے ہیں بقیہ دو شرطیں حافظ ابن حجر اسقلانی نے اضافہ کی ہیں وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل کیا جانا چاہیے ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کام اس میں جو فضیلت ثابت ہو رہی ہے وہ شریعت کے کسی طے شدہ اصول کے تحت آتی ہو شریعت کے طے شدہ اصول کے تابع ہو تو پھر اس پر عمل درآمد کیا جائے گا مثال کے طور پر شریعت میں نوافل کی تلقین کی گئی ہے نوافل کرنا رسول حضور نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے حدیث میں آیا ہے صحیح ہے ان کی روایات میں کہ کان رسول اذا ہوا امرون بادر صلاح جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تھا فوراً نماز کے رجوع فرماتے تھے لہذا نوافل کا ادا کرنا اور ایسے خاص مواقع پہ نماز پڑھ کے دعا کرنا یہ ایک اسلام کا ایک اصل ہے ایک ثابت ایک طے شدہ اصول ہے اب اگر کوئی حدیث ضعیف ہے جو کسی خاص موقع پر نماز کی تلقین کرتی ہے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ ایک دوسری اصل سے یہ بات ثابت ہے دوسرا اصول جو حافظ ابن حجر بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب اس پر عمل کر رہا ہو تو یہ سمجھ کے کرے کہ یہ ثابت شدہ حدیث نہیں ہے بلکہ احتیاط اس پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں عمل کرنے میں مذائقہ نہیں احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس پر عمل کر لیا جائے تاکہ حضور السلام کا کوئی ارشاد بغیر عمل کے باقی نہ رہے یہ شرط حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو حدیث ضعیف پر عمل کرنے کو لازمی سمجھتے ہیں گویا حدیث ضعیف پر عمل کرنے کے تین نقطۂ نظر ہیں اور تینوں امت میں ہر دور میں پائے جاتے رہے اگر کوئی شخص حدیث ضعیف پر عمل کرتا ہے یہ اس کا جو بہنیں بار بار پوچھتی ہیں نا اس کا شبرات کا اس کا جواب ہے شبرات کی روایت ضعیف ہے جو حضرات سمجھتے ہیں کہ اس کے جائز ہونے میں کوئی حرج نہیں عمل کرنے میں نوافل ادا کرنا ویسے بھی جائز ہے تلاوت کلام پاک ویسے بھی جائز ہے لہٰذا اگر تلاوت کلام پاک اس رات میں کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں روزہ نفری رکھنا ویسے بھی سنت ہے اچھا ہے اچھی بات ہے جب جی جائے رکھے تو اگر کوئی پندرہ شابان کا روزہ رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں یعنی وہ ساری شرطیں جو حافظ ابن حجر اور بقیہ محدثین بتاتے ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں اگر کوئی شخص عمل کرتا ہو تو اس پہ اعتراض نہ کریں جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ عمل نہیں کرنا چاہیے علی بن المدینی اور اس طرح ان کے ہم مسلک حضرات سے متفق ہیں وہ اس پہ عمل نہ کریں جو حضرات سمجھتے ہیں کہ ہر صورت میں عمل کرنا چاہیے ان میں سے بہت سے عمل کر رہے ہیں آپ کا نقطۂ نظر کو پوچھے تو آپ بیان کر دیں کہ ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے اس کے دلائل پوچھیں آپ دلائل بھی بیان کرتے جو بھی آپ کا نقطۂ نظر ہو لیکن ان معاملات میں جس میں صحاب کرام کے زمانے سے تابین کے زمانے سے امت میں ایک سے زائد آرا چلی آ رہی ہے امت میں تفریق کرنا درست نہیں ہے امت مسلمہ کی وحدت اور اتفاق قرآن پاک کی نسقتی سے ثابت ہے قطی دلالت و قطعی ثبوت ہے کہ ان حاضی امت کو امت واحدہ سنت کے قطعی ثبوت اور قطعی دلالت نصوص سے ثابت ہے کہ امت کی وحدت کا تحفظ کیا جانا چاہیے لہٰذا اس طرح کے اختلافی معاملے میں جہاں تعبین کے زمانے سے تبا تعبین اور بڑے بڑے محدثین کے تین نقطہ نظر آپ کے سامنے آ گئے جن میں بڑے بڑے علماء حدیث بڑے بڑے علماء فقہ اور بڑے بڑے علماء قرآن شامل ہیں تو آج بھی اگر وہ تین رائے موجود ہوں تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے اس کی بنیاد پر کوئی اختلاف ایسا نہ پیدا ہو کہ جس سے امت میں تفریق یا امت میں اختلاف پیدا ہو ضعیف حدیث سے متعلق ایک دو مسائل اور ہیں جو علم حدیث کے طلبہ کو خاص طور پہ یاد رکھنے چاہیے مثال کے طور پر اگر آپ مثلا کو کتاب پڑھ رہی ہوں ترمیزی کی جامع مثلاً آپ پڑھ رہی ہیں ابو داود کی سنن آپ پڑھ رہی ہیں اور ابو داود کی سنن پڑھتے پڑھتے حاشیے میں کوئی آپ کو یہ کسی کی تعلیق یا حاشیہ نظر آئے کہ ضعیف ان کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو فوراً اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہ کر دیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے کہ جب محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ان کی مراد وہ طریقہ یا وہ راستہ ہوتی ہے وہ روایت ہوتی ہے جو اس جگہ بیان ہوئی ہے اس روایت میں وہ سند بھی شامل ہے اور متن بھی شامل ہے ہو سکتا ہے وہ اس روایت یا اس سند کو کمزور کہہ رہے ہوں اور متن کمزور نہ ہو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ایک صنعت سے قوی ہے اور صحیح ہے دوسری صنعت سے ضعیف ہے اب اگر محدث ایک صنعت کو ضعیف قرار دے رہا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ یہ متن بھی ضعیف ہے تو یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ بقیہ ترخ سے جو یہ متن پہنچا ہے تو سارے ترخ ضعیف ہیں کہ یا بعض ترخ ضعیف ہیں بعض قوی ہیں پھر اگر سارے کے سارے ترخ ضعیف ہوں تو میں نے کیا کہ اگر بہت سارے طرق ضعیف مل جائیں اور ان میں ضعف الگ الگ قسم کا ہو یہ ایک لمبی بحث ہے میں بات مثالیں دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی ضعف الگ الگ قسم کا ہو اور مختلف درجات اور مختلف مراتب میں ضعف ہو تو وہ ایک دوسرے کو منجبر کر دیتا ہے ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے پھر وہ حدیث حسن کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں بعض اوقات ایک درجے پر ضوف ہوتا ہے اگر سب جگہ ایک ہی درجے پہ ضوف ہے تو وہ حدیث ضعیف ہے مثال کے طور پر اس کی چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں فرض کیجئے ایک حدیث روایت ہوئی جس میں راوی الف نے بیان کیا کہ انہوں نے راوی بے سے یہ حدیث سنی راوی بے نے بیان کیا کہ انہوں نے راوی جیم سے سنی راوی جیم بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے راوی دال سے سنی راوی دال بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فلاں صحابی سے سنی اور فلاں صحابی نے علیہ وسلم سے بیان کی اب راوی دال جو ہیں ان کی روایت یا سما کسی صحابی سے شامل نہیں ہے وہ تابعین میں سے نہیں ہے مثال کے طور پر اب اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی اور سند ایسی ہے جس میں ایک تابعی اسی حدیث کو کسی اور صحابی سے روایت کرتے ہیں ان کی ملاقات ثابت ہے تو پھر یہ حدیث صحیح ہوگی تو یہ جو کمزوری ہے دور ہو گئی گویا یہ متن اپنی جگہ درست قرار پا گیا یہ صنعت کمزور ہے متن قوی ہے اور اس کو سمجھا جائے گا کہ اس روایت سے جو یہ متن آیا ہے یہ حسن لغیر رہی ہے لیکن دوسری روایت سے جو آیا وہ صحیح ہے لیکن اگر تحقیق سے یہ پتا چلے کہ جہاں جہاں بھی تابی سے صحابی کا درجہ شروع ہوتا ہے وہاں یہ خلا پایا جاتا ہے یا تو یہ ایک راوی ہے جو ہر جگہ مختلف صحابہ کے نام سے بیان کرتا ہے اور اس کی کسی صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی تو اس کا درجہ ذوف کا بہت نیچے چلا جائے گا اس کو متحم بالکس کہا جائے گا جو موضوع سے ایک درجہ اونچا ہے جو ذوف کی بدترین قسم ہے لیکن اگر کچھ تعبین ایسے ہیں کہ ان کی روایت صحابہ کرام سے ممکن ہے یا ثابت ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ ذوف ذرا اونچے درجے کا ہے اس لیے اس میں ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے یہ بات میں نے اس لیے کہنا ضروری سمجھا کہ بعض محدثین نے علم حدیث کی الگ الگ کتابوں کا جائزہ لے کر ان کی روایات کو بالکل ایک ایک کر کے تعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا درجہ صحیح کا ہے کہ حسن کا ہے کہ ضعیف کا ہے کہ موضوع کا ہے موضوع تو ٹھیک ہے کلیئر ہے لیکن جب وہ صحیح یا حسن یا ضعیف قرار دیتے ہیں تو اس روایت کو جو اس طریق سے اس کتاب میں بیان ہوئی ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ متن اگر صحیح بخاری میں کسی اور طریق سے آیا تو وہ بھی ضعیف ہے وہ ضعیف نہیں ہوگا یہ میں نے اس لیے دیکھا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے کہ ایک حدیث بیان ہوئی فوراً کہا کہ یہ ضعیف ہے اس لیے کہ فلاں بزرگ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ضعیف ہے وہ اس روایت کے ساتھ اس کتاب میں ضعیف ہے لیکن اگر اور روایت اور صنعت سے اور کتاب میں آئی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بھی ضعیف ہو ہو سکتا ہے صحیح ہو ہو سکتا ہے حسن ہو ہو سکتا ہے حسن لیائی نہیں ہو حسن لگائی نہیں ہو یہ دیکھ لینا چاہیے حدیث کی ایک قسم ہے جو ضعیف صنعت سے لوگوں تک پہنچی ہے لیکن ضوف اس کا ذرا ہلکے قسم کا ہے جب آپ اس کو کہیں بیان کریں اور آپ کے علم میں ہے کہ حدیث ضعیف ہے تو بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ یہ بیان کر دیں ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن اس ضعیف حدیث میں یہ بات اشاعت فرمائی گئی ہے جو بظاہر درست معلوم ہوتی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے بہت سے لوگ ایسا نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اللہ کو بہتر معلوم ہے جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کو کم از کم اتنا ضرور کرنا چاہیے یہ بات بھی محدثی نے لکھی ہے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی یا بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی یا حضور سے یہ منصوب ہے کہ یہ بات ارشاد فرمائی یا فلاں کتاب میں اس طرح آیا ہے ترمیزی شریف میں آیا ہے کہ فلاں کام اس طرح ہے اس میں آپ براہ راست رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کرنے سے بچ جائیں گی اور ایک کمزور چیز کی نسبت حضور صلاحت السلام سے نہیں ہو سکے گی بعض محدثین اتنے اونچے درجے کے ہیں کہ ان سے اونچا درجہ علم حدیث میں اللہ نے بہت کم لوگوں کو عطا فرمایا ان میں سے ایک یاہی معین ہے ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل ہیں ان میں سے امام ابو ذرا راضی ہیں امام بخاری ہیں یہ لوگ بڑے اونچے درجے کے جب اس اونچے درجے کا محدث یہ کہے کہ لا عارف و حضل حدیث میں اس حدیث کا مجھے نہیں پتا کہ یہ حدیث کیا ہے تو پھر اس بات کے باور کرنے کے قوی امکانات ہیں کہ یہ حدیث حدیث صحیح حدیث حسن نہیں ہے یا تو ضعیف ہے یا موضوع ہے لیکن کیا محض کسی ایک محدث کے یہ کہنے سے ہم یہ کہہ دیں کہ یہ حدیث موضوع ہے یہ احتیاط کے خلاف ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بڑے محدث نے اس کے جاننے سے انکار کیا ہے لہٰذا یہ کمزور روایت معلوم ہوتی ہے اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے علم حدیث کا ایک اور اہم سوال یا میدان جو بڑا مشکل ہے میں نے چاہا تھا کہ میں اس کی مثالیں بھی دوں لیکن ایک مثال بھی دینے کے لیے بہت سی لمبی تفصیلی گفتگو چاہیے امام ابو حاتم راضی کی کتاب الحدیث دو جلدوں میں چھپی موجود ہے وہ میں آج لانا چاہتا تھا لیکن پھر میں اس لیے نہیں لایا کہ لمبی گفتگو ہو جائے گی باقی موضوعات رہ جائیں گے لیکن الحدیث سے مراد کسی حدیث میں صنعت کے اعتبار سے یا متن کے اعتبار سے وہ کمزوری ہے جس کا عام طالب حدیث کو یا عالم حدیث کو پتہ نہ چلے اور جس کا پتہ چلانے کے لیے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہے یہ ہے خلاصہ علم الحدیث کا جس کی بے شمار مثالیں ہیں اور سب سے مشکل فن علم حدیث میں یہی ہے لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے محدثی نے لکھا ہے کہ الحدیث الصحیح لا بالضعیف ایک حدیث جو ادر وائز حدیث صحیح ہے روایت کے اعتبار سے بھی صحیح ہے صنعت کے اعتبار سے بھی صحیح ہے متن کے اعتبار سے بھی درایت کے اعتبار سے بھی اور آپ نے طے کر دیا کہ یہ صحیح حدیث ہے اب اسی موضوع پر کوئی کمزور یا معلل حدیث آپ کے سامنے آئی تو اس حدیث کے معلل ہونے کی وجہ سے اس پہ اثر نہیں پڑے گا بلکہ اس کے صحیح ہونے کی وجہ سے اس کی علت دور ہو جائے گی یعنی اس کا اثر اس پہ پڑ سکتا ہے اس کا اس پہ نہیں پڑ سکتا کمزور کبھی کو متاثر نہیں کر سکتا کبھی کمزور کو متاثر کر سکتا ہے یہ تو ایک عقلی بات ہے یہ بات اس میں یاد رکھنی چاہیے علم حدیث میں جن حضرات نے کتابیں لکھی ہیں اور اس میں علامہ خطیب بغدادی کی دو کتابیں ہیں اگر پتہ نہیں اردو ترجمہ تو غالباً دونوں کا نہیں ہے لیکن اگر آپ میں سے جو بہن عربی جانتی ہیں وہ ضرور پڑھیں وہ ہے کہ حدیث پڑھنے والے کو کن آداب کی پیروی کرنی چاہیے کل میں نے ذکر کیا تھا سفر کے آداب کا رحلہ کے آداب کا لیکن خود علم حدیث پڑھنے میں کن آداب کی پیروی کرنی چاہیے محدث کے آداب کیا ہیں طالب حدیث کے آداب کیا ہیں لکھنے والے کے آداب کیا ہیں املا کرنے والے کے کیا ہیں املا لینے اور دوسروں کو املا دینے کے آداب کیا ہیں ایک تو ہے نا مستملی جو شیخ سے املا لے کر آگے لوگوں کو بتا رہا ہے اور ایک وہ ہے جو خود لکھ رہا ہے براہ راست ان دونوں کے الگ الگ آداب ہیں اور ان پر الگ الگ کتابیں ہیں امام خطیب بغدادی نے اپنی کتاب ان کی دو کتابیں ہیں الکفایا فیل روایا اور ایک کتاب ہے الجامع فی الجامع فی آداب راوی و جس میں انہیں راوی اور سامع کے آداب بتائے ہیں یہ الجامع دو جلدوں میں ہے الکفایا ایک زخیم جلد میں ہے ان دونوں کتابوں میں انہوں نے وہ آداب بتائے ہیں ان آداب کی تلخیص امام غزالی نے احیاء علوم میں کی ہے احیاء علوم کا اردو ترجمہ ملتا ہے انگریزی بھی ترجمہ ایک بڑا ڈیفیکٹو سا اور بڑا غلط سا ہے وہ بھی آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں اس میں وہ آداب آپ کو کو مل جائیں گے اس لیے میں اس کا حوالہ دے کر بات کو چھوڑ دیتا ہوں اسی طرح سے ایک کتاب ہے علامہ سمانی کی جس میں انہوں نے آداب الاملا والاستملا بیان کیے ہیں املا کے آداب کیا ہیں اور استملا کے آداب کیا ہے جو شخص املا لے کے آگے بیان کرے گا مستملی اس کے آداب کیا ہے طالب حدیث کے آداب کیا ہے یہ بھی امام غزالی نے اس کا خلاصہ دیا ہے آپ وہاں سے دیکھ لیں حدیث پڑھانے کے تین اسٹائل شروع سے مروج رہے تین اسالیب حدیث پڑھانے کے مروج رہے ہیں اور یہ بڑی عجیب بات ہے آ, یعنی مجھے اس پر جب میں نے پہلی مرتبہ یہ پڑھے تو مجھے حیرت ہوئی اور کسی حد تک وہ حیرت آج بھی موجود ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ بات قدیم متقدمی نے لکھی ہے حضرت شاہ اللہ دہلی کے استاد تھے علامہ ابو طاہر الکردی ان کا سند میں ذکر آئے گا جب میں آخر دن اپنی سند بیان کروں گا ان کا بھی نام آئے گا اس لیے وہ ایک انڈائریکٹلی میرے بھی استاد ہیں انہوں نے بھی اس تین طریقوں کی تفصیل بیان کی ہے وہ کہتے ہیں ایک طریقہ ہے سرد کا طریقہ سرد سرد کے معنی سمپل نریشن سمپل نریشن سین رے دال یہ طریقہ اہل علم کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو علم حدیث کا اچھا علم رکھتے ہیں اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ شیخ کا کام یہ ہے کہ وہ حدیث کو بیان کرتا جائے اور طالب علم کے سامنے بیان کر دے خود پڑھ کر سنائے یا طالب علم سے پڑھ کے سنے یا ایک طالب علم پڑھے بقیہ سنے یا سب ایک ایک کر کے پڑھیں یہ طریقہ سرد کہلاتا ہے اس سے آگے بڑھ کر شیخ کا کوئی اور کام نہیں ہوتا کوئی ایک کتاب لی اس نے پڑھ کے سنا دی سب نے سن لی آپ کو اجازت دے دی یا آپ نے پڑھ کے سنائی آپ کو اجازت دے دی یا ایک ایک کر کے سب نے پڑھ کے سنائی اور سب کو اجازت دے دی یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ طریقہ علماء اور خواص کے ساتھ خاص ہے اس لیے کہ وہ پہلے سے علم حدیث پڑھ چکے ہیں علم حدیث کے معنی و مطالعے کو جانتے ہیں علمی سطح پر اس درجے کے ہیں کہ وہ سارے مباحث ان کے سامنے ہیں دوسرا طریقہ ہے طریق الحل والبحث کہ حدیث کی مشکلات کو حل کرنے کا اور مسائل کی بحث کرنے کا مسائل میں بحث کرنے کا کہتے ہیں یہ طلبہ کے لیے ہے اور جو حدیث کے طلبہ ہوں ان کے لیے یہ طریقہ ہونا چاہیے جو علم حدیث میں لغوی مباحث ہیں اس کا ذکر ہو فنی مباحث کا ذکر ہو فقی مباحث کا ذکر ہو فنی سے مراد علم روایت اور علوم حدیث سے متعلق مباحث اور فقی مباحث جہاں فقی مسائل کا ذکر ہو کلامی مباحث لغوی جہاں کوئی مشکل لفظ آ گیا ہے یہ طریقہ طلبہ کے لیے ہے اور اس میں اعتدال اور توازن سے کام لینا چاہیے زیادہ تفصیلی بحث نہیں کرنی چاہیے تیسرا طریقہ ایمان کا ہے ایمان یعنی گہرائی ایمان کے معنی گہرائی سے کوئی کام کرنا اس کو ایمان کہتے ہیں ایمان کی وضاحت جو محدثین نے کی ہے اور شیخ ابو طاہر کردی بھی اسے اتفاق فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان سے مراد یہ ہے کہ علم حدیث میں جو مباحث آئے ہیں حدیث میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں ان پر بہت تفصیل سے گفتگو کی جائے اور جو مسائل براہ راست متعلق نہ ہوں بلکہ جن کا بل واسطہ تعلق ہو ان پر بھی تفصیل سے بات کی جائے یہ طریقہ ایمان کہلاتا ہے یہ سنجیدہ لوگوں کا طریقہ نہیں یہ قصہ گو لوگوں کا طریقہ ہے یہ دنیا پرست لوگوں کا طریقہ ہے اس پر مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں لکھا یہ حیرت ابھی تک قائم ہے انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ محدثین کا طریقہ نہیں ہے یہ دنیا پرست لوگوں کا قصہ گو لوگوں کا اور جا پرست لوگوں کا طریقہ ہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ انہوں نے یہ تین طریقے بیان فرمائے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے بظاہر یعنی میری رائے ممکن ہے غلط ہو بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کچھ لوگ ایسے آگئے ہوں گے اس میدان میں جنہوں نے اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے اپنے کو بڑا علامہ ثابت کرنے کے لیے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کی ہوں گی بہت لمبے چوڑے مباحث بیان کیے ہوں گے تو اس کو مخلص اور متقی محدثین نے تقوا کے خلاف سمجھا ہوگا اخلاص کے خلاف سمجھا ہوگا اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہوگی ممکن ہے یہ رائے غلط ہو لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہوا ایک آخری چیز جو بڑی لمبی ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں صرف اصولی بات بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں وہ یہ کہ بعض اوقات بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ دو حدیثوں میں تعارض ہے دو حدیثوں میں تعارض ہے یعنی کانفلکٹ ہے یہ کانفلکٹ بظاہر ہوتا ہے در حقیقت نہیں ہوتا یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے ایک بڑے محدث جن کا نام میں بھول گیا کہ کیا ہے انہوں نے اپنے زمانے میں یہ فرمایا کسی نے ان سے پوچھا کہ جی احادیث میں تعارض اگر ہو تو کیسے دور کیا جائے انہوں نے بہت ناگواری سے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی دو حدیثیں ہیں جو دونوں مکمل طور پہ صحیح ہیں مکمل طور پر سند روایت درایت ہر اعتبار سے درست ہیں برابر درجے کی ہیں ان میں تعارض لے کے آؤ ایسی کوئی حدیث نہیں پائی جاتی جو ہر اعتبار سے ایک درجے استناد کے ایک درجے پر ہوں بہت اونچے درجے کی ہوں اور ان میں تعارض ہو ایسی کوئی حدیث نہیں پائی جاتی یہ انہوں نے فرمایا لیکن بظاہر بعض احادیث میں تعارض معلوم ہوتا ہے یہ جو تعارض معلوم ہوتا ہے اس کو کیسے دور کیا جائے اس کے لیے بڑی لمبی بحثیں ہوئی ہیں کچھ وجوہ ترجیح یعنی گراؤنڈس آف پریفرنس محدثین نے بیان کیے ہیں تلاش کر کے پتہ لگایا پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ وجوہ ترجیح یعنی گراؤنڈس آف پریفرنس کیا ہیں ان میں سے کچھ گراؤنڈس آف پریفرنس وہ ہیں جو اسناد کے اعتبار سے ہیں سند کے اعتبار سے کچھ وہ ہیں جو متن کے اعتبار سے ہیں کچھ وہ ہیں جو مدلول یعنی ان اس متن سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے اس کے اعتبار سے جو خارجی اسباب کے اعتبار سے ہیں وہ وجوہ ترجیح جو اسناد کے اعتبار سے ہیں وہ تیرہ ہیں وہ وجوہ ترجیح جو متن کے اعتبار سے ہیں وہ چھ ہیں وہ وجوہ ترجیح جو مدلول یعنی مفہوم کے اعتبار سے ہیں وہ چار ہیں وہ وجوہ ترجیح جو خارجی اسباب کے اعتبار سے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں مثال کے طور پر ایک ایک دو دو مثالیں دیتا ہوں کہ صنعت کے اعتبار سے وجوہ ترجیح کیا ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ اگر دو حدیثیں صحیح ہوں ہر اعتبار سے سند متن ہر اعتبار سے مکمل صحیح ترین درجہ جو کسی حدیث کا ہے وہ ہوں دونوں کے مندرجات سے یہ نہ پتا چلے کہ دونوں حدیثیں کس زمانے کی ہیں دونوں حدیثوں میں کوئی اندرونی شہادت ایسی نہ ہو جس سے اس کا کوئی اور مفہوم یا میدان نکلتا ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ سند کس کی قوی ہے زیادہ قوی سند کس کی ہے راوی زیادہ کس کے ہیں سینئر راوی کس حدیث میں ہے جونیئر راوی کس میں ہے کبار صحابہ سے کون سی مروی ہے سگار صحابہ سے کون سی ہے کبار تابین سے کون سی مروی ہے سگار تابین سے کون سی اس اعتبار سے تقریباً تیرہ وجوہ ترجیح ہیں جن کی بنیاد پر ایک کو ترجیح دی جائے گی اور دوسری پر عمل نہیں کیا جائے گا ظاہر ہے اس میں ایک سے زائد آرا ممکن ہوں گی اس میں اختلاف رائے بھی ہوگا ایک محدث کے نظر میں ترجیح ایک کو حاصل ہوگی دوسرے کے نظر میں ترجیح ایک کو حاصل ہوگی اس لیے ان مسائل پہ لڑیے گا نہیں کبھی بھی زندگی بھر مثال کے طور پر ایک رائے یہ ہے کہ اگر دو روایتیں ہوں اس صحابی کی روایت کو ترجیح دی جائے گی جن کو زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوئی بہ نسبت اس راوی کے جو حضور ساز کے اتنا قریب نہیں رہے یہ بڑی معقول بات ہے نا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ایک اور رائے یہ ہے کہ جو بعد کا طرز عمل ہے اس کو ترجیح دی جائے گی بہ نسبت پہلے کے طرز عمل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل پہلے اختیار فرمایا ایک بعد میں اختیار فرمایا دونوں بظاہر متعارض معلوم ہوتے ہیں تو بعد والے کو ترجیح دی جائے گی پہلے والے کو چھوڑ دیا جائے گا امام منیفا کہتے ہیں کہ ان صحابی کی رائے کو ترجیح دی جائے گی جو حضور کے زیادہ قریب رہے جو زیادہ قریب نہیں رہے یا کم عرصہ قریب رہے ان کو ترجیح نہیں دی جائے گی چنانچہ رفع دین کا مسئلہ بڑا جھگڑتے ہیں لوگ رفع دین عبداللہ نے مسعود صحابی جو ہیں وہ رفع دین کی روایت نہیں کیا کرتے تھے وہ بغیر رفع رکو میں جاتے ہوئے بغیر ہاتھ اٹھائے نماز پڑھا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر اپنا دست مبارک اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے دونوں صحابی ہیں دونوں اونچے درجے کے صحابی ہیں دونوں روایتیں بالکل برابر ہیں امام بحنیفہ کا اشاد گرامی یہ ہے کہ ان صحابی کی روایت کو ترجیح دی جائے گی جو حضور کے زیادہ قریب رہے جو مکہ مکرمہ کے چوتھے سال پانچویں سال اسلام میں داخل ہو گئے اور حضور کے اتنا قریب تھے کہ باہر سے آنے والے ان کو اہل بیت میں سمجھتے تھے بنسبت عبداللہ نے عمر کے جو غزوہ عہد میں اس لیے واپس کر دیے گئے کہ کم ہیں بچے ہیں یہ ایک ان کی رائے ہے اس میں ہر محدث اور ہر فقی کو ایک دلیل کی بنیاد پہ ایک رائے قائم کرنے کا اختیار ہے اس لیے اس کو یہ کہنا کہ یہ حدیث سنت کے خلاف ہے یا یہ عمل سنت سے متعارض ہے بدت ہے یہ درست نہیں ہے یہ بھی سنت ہے وہ بھی سنت ہے محدثین اپنے غیر معمولی علم و بصیرت اور غیر معمولی اخلاص و تقوا اور فقہ اپنے غیر معمولی تعمق کی وجہ سے ایک رائے کو زیادہ قوی اور دوسری رائے کو نسبتاً کم قوی سمجھتے ہیں اور ان میں سے جس نے جس رائے کو قوی سمجھا اس کو اختیار کر لیا اسی طرح سے کچھ متن کے اعتبار سے ہیں کہ متن میں ایک حدیث ہے جس میں ایک عام اصول بیان ہوا ہے ایک حدیث ہے جس میں کوئی خاص اسپیسیفک سچویشن کے بارے میں کوئی بات بیان ہوئی ہے تو یہ کہا جائے گا کہ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے جہاں اسپیسیفک سچویشن ہے وہاں یہ حدیث قابل عمل ہوگی جہاں جنرل صورتحال ہوگی وہاں وہ قابل عمل ہوگی دونوں ایک دوسرے کو انٹیگریٹ کریں گی ایک دوسرے کو ڈیوٹیل کریں گی مدلول کے اعتبار سے مثال کے طور پر مفہوم کیا ہے تو وہاں ایک حدیث وہ ہے جس میں احتیاط کا پہلو زیادہ سامنے آتا ہے ایک وہ ہے جس میں احتیاط کا پہلو نسبتاً کم ہے مثلاً ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل جائز ہے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے اب احتیاط اس میں ہے کہ اس پر نہ کیا جائے جس میں یہ کہا جاتا ہے مثلاً مثال کے طور پر فرض کریں یہ آیا ہو کہ گلاس شیشے کے گلاس میں پانی پینا مکرو ہے ایک سے پتہ چلتا ہو کہ مکرو نہیں ہے تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ لازمن پیو تو اگر آپ اس سے بچنے کے لیے کہ احتیاط یہ ہے کہ نہ پیا جائے ہو سکتا ہے مکرو ہو تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ نہ پیئیں تو احتیاط والی پر عمل کیا جائے گا یہ بعض لوگوں کی رائے ہے بہ نسبت اس کے جس میں احتیاط کم ہے اس طرح سے مدلول کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے کچھ اصول ہیں کچھ اصول ہیں جو خارجی اس اعتبار سے ہیں کہ حدیث کے الفاظ میں نہیں لیکن خارجی شواہد کی بنیاد پر اس سے ظاہر ہوتا ہے مثلا ایک رائے یہ ہے کہ اگر ایک حدیث وہ ہے کہ دو حدیثیں ہیں اس میں ایک حدیث میں جو بات ارشاد فرمائی گئی وہ ام اربا یا خلفاء اربا خلفاء راشدین کا نقطۂ نظر بھی ہے تو خلفاء راشدین کا نقطۂ نظر اس کے ساتھ شامل ہو گیا تو اس کا مطلب وہ زیادہ قوی ہے اس پر عمل کر لیا جائے گا ایک وہ ہے جس پر عمل اہل مدینہ بھی موجود ہے اور دو روایتیں ہیں دونوں برابر ہیں لیکن عمل اہل مدینہ والی روایت کو ترجیح دی جائے گی میں نے امام ابو یوسف کی مثال دی تھی اذان میں ترجیح کی تو امام ابو یوسف نے اس کو قبول کیا اس اصول کو اور اپنی روایت کو چھوڑ کر حالانکہ دونوں صحیح روایتیں تھیں صنعت کے اعتبار سے لیکن انہوں نے عمل اہل مدینہ کی وجہ سے اپنی روایت کو ترک کر دیا اب یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ امام مالک اور امام ابو یوسف اللہ حدیث کے تاریخ ہو گئے نہیں حدیث کے تاریخ نہیں ہوئے دو برابر کی حدیثوں میں سے ایک کے ساتھ انہوں نے پورے اہل مدینہ کا عمل دیکھا اس کو ترجیح دی اور اس کی ایک ایسی تعبیر کی جو بظاہر سمجھ میں آتی ہے آخری چیز علم حدیث میں ہے علم ناسخ اور منسوخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے بطور نبی کے بطور پیغمبر کے تو آپ کی چار ذمہ داریاں تھیں یتلو علیہم آیاتی ہی و یوزکی و یو الم الکتاب الحکمہ یہ جو یوزکی ہم کا عمل تھا کہ لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں تو یہ افراد کا تزکیہ بھی تھا یہ خاندانوں کا تزکیہ بھی تھا یہ مال اور متاح کا تزکیہ بھی تھا لوگوں کے اوقات کا تزکیہ بھی تھا یہ نظام کا معاشرے کا تزکیہ ہر چیز کا تزکیہ تھا کوئی چیز آپ نے تزکیے کے بغیر نہیں چھوڑی ہر چیز کو پاکیزہ ستھرا بنایا اس ستھرا بنانے کے عمل میں ایک تدریج اور اعتدال حضور نے پیش نظر رکھا جو چیزیں بنیادی تھیں وہ پہلے بیان فرمائی جن کا انداز عمارت کے اوپر اٹھنے والی دیواروں کا تھا وہ آپ نے بعد میں بیان فرمائی جو دیواروں سے آگے بڑھ کر چھت کی نوعیت رکھتی تھی وہ آپ نے بعد میں بیان فرمائی ستون کی جو حیثیت رکھتی تھی وہ اپنے مکان پہ بیان فرمائی جو اس انداز کی تھی کہ مکان بننے کے بعد اس کی تکمیل کیسے ہو وہ بعد میں بیان فرمائی یہ ایک منطقی ترتیب حضور نے پیش نظر رکھی یا جیسے کوئی طبیب کسی پیچیدہ مرض کا علاج کرتا ہے تو پہلے ایک دوا دیتا ہے پھر دوسری پہ تیسری پہ چوتھی بقیہ دواؤں کو چھوڑاتا رہتا ہے ایک کر کے کہ یہ دوا مت کھاؤ کچھ پرہیز بتاتا ہے بعد میں اس پرہیز کو منع کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب اب کھاؤ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ تدریج پائی جاتی ہے اس تدریج میں جب ایک عمل کی ضرورت نہیں رہی تو وہ عمل ختم ہو گیا وہ حدیث گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ منسوخ ہو گئی مثال کے طور پر جب اسلام آیا تو عرب میں شراب نوشی بہت کثرت سے رائج تھی ہر جگہ شراب نوش اور میخوار پائے جاتے تھے جب شراب کی حرمت کا حکم قرآن پاک میں تدریج کے ساتھ آیا یہ سب جانتے ہیں تو جب مکمل حرمت آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شراب نوشی سے بالکل پاک اور صاف کرنے کے لیے بعض ایسی چیزوں کی بھی مانت کر دی جو ادر وائز ممنوع نہیں تھی لیکن حضور نے وقتی طور پر ان کی مانت فرمائی صحیح مسلم میں ایک روایت ہے صحیح بخاری میں بھی ہے کہ ایک صاحبی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کا وقت جب حضور کی خدمت میں آیا تو آپ نے ہمیں ان چیزوں کا حکم دیا ان چیزوں سے روکا وہ نہانا نقیری و مظفتی و دبا ہمیں ان چار چیزوں سے بھی روکا یہ چار قسم کے برتن ہوا کرتے تھے جن میں شراب رکھی جاتی تھی اور بنائی جاتی تھی کسی برتن میں کوئی کوئی اچھائی یا برائی نہیں ہے لیکن ایک برتن ہوتا تھا جو بڑے کدو سے بنتا تھا عرب میں یہ پروسیسنگ مشینی تو نہیں ہوتی تھی لیکن بڑا کدو لے کے اس کو خشک کر لیا کرتے تھے اس کدو کو خشک کر کے کدو جب خشک ہو جائے تو وہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے اندر سے اس کا ریشہ نکال کے اسے کھوکھلا کرتے تھے اس میں کوئی رس کھجور کا یا جس چیز کا یا انگور کا بھر کے اس کو اوپر سے بند کر کے درخت سے لٹکا دیا کرتے تھے تو فطری ہوا سے وہ کئی دن لٹکا رہتا تھا ہوا کی ٹھنڈی اور دھوپ کی گرمی سے اس میں خمیر پیدا ہوتا تھا وہ شراب بن جایا کرتی تھی بعد میں اس کو اور مقاصد کے بھی استعمال کرتے تھے اس کو دبا کہتے تھے اب بظاہر اس میں کوئی قباہت نہیں تھی کہ آپ کدو لیں اس کو خشک کر کے برتن بنا لیں لیکن چونکہ یہ برتن خاص شراب نوشی اور شراب سازی کے لیے استعمال ہوتا تھا اس لیے السلام نے اس کی مانت فرمائی جب شراب کا بالکل خاتمہ ہو گیا لوگوں نے چھوڑ دی پھر ان برتنوں کی مانت کی ضرورت نہیں رہی آج کو بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے اسی طرح سے آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ کن تو نہائی تو کم القبوری اللہ فضور میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا اب جا سکتے ہو ایک زمانے میں قبر پرستی ہوا کرتی تھی وہاں قبروں پر طرح طرح کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے قبروں پر طرح طرح کے شرکی اعمال ہوتے تھے تو آپ نے منع فرمایا کہ قبروں میں مت جایا کرو جب صاحب کرام کی تربیت ہو گئی اور یہ خطرہ ٹل گیا کہ کوئی مشرکان عمل ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ فضور ہوا جا سکتے ہو ان دو مثالوں سے اندازہ ہوا کہ احادیث میں یہ تدریج پائی جاتی ہے صحابہ کرام میں سے جو صحابہ صف اول کے صحابہ کرام ہیں طبقہ اولا کے صحابہ کرام ہیں فقی صحابہ کرام ہیں ان سے کوئی ایسی روایت منقول نہیں ہے جس میں اس تدریج کا لحاظ نہ رکھا گیا لیکن طبقہ متوسط اور صغار صحابہ میں خاص طور پہ وہ صحابہ جن کو حضور صلاحت والسلام کی خدمت میں زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا ان سے ایسی روایات بھی منقول ہیں جو انہوں نے آ کے دیکھی بس ایک صحابی کوئی صاحب یمن میں رہتے تھے وہ ایک قافلے کے ساتھ آئے تین چار مہینے منورہ میں رہے اور چلے گئے اس وقت جو دیکھا بیان کر دیا آخر تک بیان کرتے رہے بعد میں بیان کرتے رہے ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ چیز بعد میں تبدیل ہو گئی تھی یا حضور نے کوئی اور بادشاہ فرمائی گئی تھی تابین کو وہ چیز بھی مل گئی یہ چیز بھی مل گئی اب تابین کا یہ کام تھا کہ پتہ لگا کے دیکھیں کہ کون سی پہلے ہے اور کون سی بعد میں ہے یہ علم ناسخ و منسوخ کہلاتا ہے آخری چیز جس طرح سے قرآن پاک کی آیات میں شان نزول ہوتا ہے کہ شان نزول سے اس آیت کا سیاق و سباق سمجھنے میں مدد مل جاتی ہے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آیت جب نازل ہوئی تو کیا حالات تھے اس سے اس آیت کا مفہوم اور اس کا اندازہ کرنے میں صحیح آسانی پیدا ہو جاتی ہے جن حالات میں وہ آیت نازل ہوئی اور جن قسم کے مسائل سے عہدہ برا ہونے کے لیے نازل ہوئی اسی سے ملتا جلتا ایک فن ہے اسباب ورود الحدیث کہ کوئی حدیث جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اشاد فرمائی وہ کن حالات میں فرمائی اور اس کے پیش نظر کیا مسئلہ تھا اگر اس کو اس سیاق و سباق میں سمجھ لیں تو آسانی ہو جاتی ہے اس سیاق و سباق سے ہٹا کے اس کو دیکھیں گے تو بعض اوقات مشکل پیش آتی ہے یہ ایک فن ہے اس پر الگ سے کتابیں ہیں بقیہ فنون اور بھی ہیں جن کا میں وقت کی تنگی کی وجہ سے ذکر چھوڑ دیتا ہوں السلام علیکم